بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد کل ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی اس مرحلے پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا جیسا کہ ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے مبارک میں قرآن مجید کو صحابہ کرام تک پہنچایا ہزاروں صحابہ کرام نے مکمل قرآن پاک حفظ کیا لاکھوں صحابہ کرام نے قرآن مجید کا بیشتر حصہ حفظ کیا ہزاروں صحابہ کرام کے پاس پورا قرآن پاک لکھا ہوا موجود تھا اور لاکھوں صحابہ کرام کے پاس جزوی طور پر اس کے اجزاء لکھے ہوئے موجود تھے یہ صحابہ کرام نمازوں میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے روزانہ اپنے ورد کے طور پر تین دن میں ایک بار سات دن میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار اور بعض بعض روزانہ ایک بار پورے قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے تھے اور کسی آسمانی کتاب کی یہ پیشن گوئی پوری ہو رہی تھی کہ جب پیغمبر آخر الزم آئیں گے تو ان کے صحابہ اس درجے کے ہوں گے کہ اناجی لہم سدور کہ ان کے سینے ان کی انجیلیں ہوں گی جو کچھ انجیل میں سفینوں میں لکھا ہوا ہے وہ کچھ ان کے سینوں میں اس سے بڑھ کر ان کے سینوں میں لکھا ہوگا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو سطور میں بھی جمع کرا دیا اور صدور میں بھی جمع کرا دیا لکھوا بھی دیا اور جمع بھی ہو گیا قرآن پاک کے حفظ اور صدور میں محفوظ ہونے کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے بل ہوا آیاتم بیناتم فی صدور الذین العلم یہ قرآن مجید وہ آیات بینات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ یہ بات کہ قرآن مجید کے مختلف اجزاء الگ الگ لکھ کر اور لکھوا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دے گئے قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ اشارت بیان ہوئی رسول من اللہ یتلو صحف متحرہ فیہا کتب قیبہ یہ اللہ کے وہ رسول ہیں جو پاکیزہ صحیفے تلاوت کر کے سناتے ہیں ان پاکیزہ صحیفوں میں قیمتی کتابیں اور تحریر لکھی ہوئی گویا صحیفے چھوٹے چھوٹے کتاب پیمفلٹ تحریریں موجود تھیں جن کی طرف قرآن پاک کی اس آیت میں اشارہ کیا گیا ان تحریروں میں ان صحیفوں میں قیمتی تحریریں موجود تھیں ایک اور جگہ کفار مکہ نے جو قرآن پاک پر ایمان نہیں رکھتے تھے اس کے بارے میں یہ اعتراض کیا کہ اساطیر اساطیر الاولین وقالو الاولین وکالو فہیتم اللہ علیہ بکرتم واسیلہ ان حضرات نے ان لوگوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو یہ لکھوا لیتے ہیں جو لکھوا کر رکھ لیتے ہیں وہی علیہ بکرتم بکرتمسیلہ اور یہ صبح شام ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے یہ جو صبح شام پڑھ کر سنائے جانے کا الزام ہے یہ دراصل وہی عرضہ ہے جس کی طرف کل اشارہ کیا گیا تھا کہ صحابہ کرام رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو اپنے تحریری مجموعے پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سماعت کرتے تھے تو یہ بات کہ قرآن مجید مکمل طور پر تحریری شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی تیار ہو گیا تھا یہ بات اتنی احادیث اور اتنی روایات سے ثابت ہے کہ تواتر اور قطیت کا درجہ اس کو حاصل ہے اور اب اس میں شک و شبے کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے ایک راوی نے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابت کرا دیا کرتے تھے تو پھر پڑھوا کے سنا کرتے تھے فَإِن كَانَ فِيهِ حصا أَقَامَهُ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی یا کوئی لفظ گر جاتا تو اس کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے ثم اخرج به الى الناس پھر وہ لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا گویا پہلے سرکاری طور پر اس کو ریکارڈ کرا کے اس کے نسخے تیار کرا کے پھر لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا اس سے اس کی تائید ہوتی ہے جو کل میں نے سیدنا عمر فاروق کے قبول اسلام کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ لوگوں تک قرآن پاک کے نسخے پہنچانے کا ایک سرکاری بندوبست تھا اور مختلف آیات الگ الگ لکھ کر انڈیویجول مسلمانوں کو انفرادی طور پر اس کے نسخے پہنچائے جاتے تھے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جو ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں قرآن مجید جب شروع میں لکھا جانے لگا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عرب میں لکھنے پڑھنے کا بہت زیادہ رواج نہیں خود قبیل قریش میں سترہ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور مکہ مکرمہ کا کوئی معیاری رسم الخط ایسا نہیں تھا کہ سب لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں جیسے آج اردو کا رسم الخط معیاری ہے عربی کا معیاری ہے انگریزی کا معیاری ہے کہ ایک لفظ کی اسپیلنگ متعین ہے لوگ اسی طرح لکھتے ہیں ہر حرف کی ایک شیپ شکل مقرر ہے لوگ اس کے مطابق لکھتے ہیں ایسی بات نہیں تھی بلکہ مختلف علاقوں میں مختلف خط رائے مکہ مکرمہ میں جو خط رائج تھا وہ نبتی خط کہلاتا تھا نبتی ایک قوم تھی اس نے تحریر نے مہارت حاصل کی تھی اور ایک خط ایجاد کیا تھا جس میں عربی کی ابتدائی تحریر لکھی جاتی تھی آپ اسے موجودہ عربی رسم الخط کا پیش رو کہہ سکتی جب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ منورہ ایک باقاعدہ بستی تھی سیٹلڈ آبادی تھی جس کی تعداد مکہ مکرمہ کے لوگوں سے زیادہ تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں یہودیوں کا عیسائیوں کا خاصا بڑا طبقہ رہتا تھا یہودی بہت زیادہ عیسائی تھوڑے سے اور ان لوگوں میں پڑھنے پڑھانے کا رواج بہت تھا یہودیوں کا مدراس یعنی ان کے ہاں تعلیمی ادارے کو مدراس کہتے تھے یہودیوں کے مدراس موجود تھے وہاں طلبہ پڑھا کرتے تھے اور مسلمان بچے بھی وہاں پڑھنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے حضرت زید ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کر چند ہفتے میں عبرانی زبان سیکھ لی تھی مدینہ منورہ میں خط ہمیری کا رواج تھا ہمیر ایک جگہ ہے یمن میں وہاں سے منسوخ خط خط ہمیری کہلاتا تھا خط ہمیری نسبتاً زیادہ ترقی یافتہ تھا اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صحابہ کی ہمراہی حاصل ہوئی حضرت ابن کعب حضرت ابو دردہ حضرت عبادہ ابن سامد حضرت ابو ایوب انصاری زید ابن ثابت یہ سب کے سب خط ہمیری سے زیادہ مانوس مدینہ منورہ میں آنے کے بعد خط ہمیری میں قرآن پاک کے اجزاء لکھے جانے شروع ہوئے یہ سلسلہ جاری رہا اور جیسا کہ ہر انسانی کاوش کے ساتھ ہوتا ہے اس خط میں بہتری پیدا ہوتی گئی نکھار آتا گیا یہاں تک کہ جب کوفہ اور بسرا کی بستیاں بسائی گئیں جو سیدنا عمر فاروق کے زمانے بسائی گئی تھی اور کوفہ اور بسرا دونوں مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کے بڑے مراکز قرار پائے جزیر عرب سے حجاز سے باہر یہ دو بڑے مراکز تھے جو قائم ہوئے تو وہاں ایک نیا خط پیدا ہوا جس کو خط کوفی کہتے ہیں اور آج خط کوفی کے بے شمار نسخے قرآن پاک کے موجود ہیں یہ خط جسے بعد میں خط کوفی کا نام دیا گیا یہ ایک سو ساٹھ یا اس کے لگ بھگ شروع ہوا اور پھر قرآن پاک اور عربی کی بیشتر تحریریں اسی خط میں لکھی گئی خط کوفی کم و بیش دو سو سال جاری رہا دو سو پونے دو سو سال یہاں تک کہ اس میں مزید خوبصورتی اور نکھار پیدا ہوا اور خط نسخ رائج ہوا جس میں قرآن پاک اب تک لکھا جاتا ہے ان خطوط میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ سب عربی کے خطوط ہے اور ان میں عربی زبان لکھی جاتی ہے اس میں فرق اسی نوعیت کا ہے جسے انگریزی میں مطبوع خط اور ہوتا ہے تحریری خط اور ہوتا ہے یا گوتھک میں اور تھوڑے سے بیل بوٹے بنے ہوتے ہیں عام خط میں نہیں بنے ہوتے ہیں آج کل کمپیوٹر میں عربی رسم الخط کے بیسوں پچاسوں نمونے ملتے ہیں اسی طرح کی چیز تھی یہ ایک ہی خط کی مختلف ترقیاتی شکلیں تھیں ابتدائی شکل نبتی پھر ہمیری پھر کوفی اور آگے چل کے نصف اور اب تو تقریباً ایک سو پانچ ایک سو چار خطوط پرانے پاک کے موجود ہیں اور فیصل مسجد نے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے جس میں ساڑھے چار سو کے قریب خطوط قرآن پاک لکھنے کے لیے استعمال ہوئے ایک ہی نسخے میں استعمال ہوئے ہیں آپ کبھی جانا چاہیں تو جا کے دیکھیں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر و بیشتر کاغذ کے علاوہ اور چیزوں پر بھی لکھا گیا کاغذ کمیاب تھا لیکن نایاب نہیں تھا جو صحابہ وسائل رکھتے تھے وہ کاغذ استعمال فرماتے تھے جو کم وسائل رکھتے تھے وہ رقص یعنی پارشن استعمال کرتے تھے اور بقیہ صحابہ باقی چیزیں استعمال کرتے تھے احادیث میں ان سب کا ذکر آیا ہے رسف کا ذکر آیا ہے جو عصیب کی جمع ہے جو کھجور کی چھال سے ایک کاغذ کی شکل بنتی تھی یا کھجور کے پتے کو خشک کر کے بنایا جاتا تھا رب بھی بنتا ہے یا لحاف کا ذکر بھی ملتا ہے جو لحف کی جمع ہے جو پتھر سے سلیٹ بنائی جاتی ہے جیسے آج کل بچوں کی سلیٹ ہوتی ہے اس طرح کی چیز ہوتی تھی یا رقا جو رقا کی جمع ہے جس کے لفظی معنی رقا جسے ہم اردو میں کہتے ہیں چٹھی وہ ہے لیکن وہ چمڑا یا کاغذ کا ہوتا تھا اکتاف جو کتف کی جمع ہے میں نے ارض کیا تھا کہ اونٹ کے شانے کی ہڈی سے ایک چیز بنتی تھی اکتاف جو قطب کی جمع ہے لکڑی کی بڑی شاخ یا کوئی چیز الواح کراتیس یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کا احادیث میں ذکر آیا ہے اور ان پر قرآن پاک لکھا جاتا تھا ساری چیزیں مسلسل ایک نظر ثانی کے عمل سے اور کتابت اور دوبارہ کتابت کے عمل سے یعنی رائٹنگ اور ری رائٹنگ کے عمل سے گزرتی رہتی تھی مسلسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کے پورے تیئیس سال مکہ مکرمہ میں کم اور مدینہ منورہ میں زیادہ مسلسل قرآن پاک کے لکھنے اور دوبارہ لکھوانے میں سرف اس کی وجہ یہ تھی جیسا کہ حضرت ثابت کی روایت بخاری میں مشہور ہے کہ من قرآن فی زمن نبی علیہ السلام کہ ہم رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے پرزوں سے قرآن پاک کی تعلیف کیا کرتے تھے اس کے وہی معنی ہے کہ جب ایک صورت مکمل ہو جاتی تھی تو صحابہ سے کہا جاتا تھا کہ اپنے اپنے اجزاء لے آئیں اور اس کو اس ترتیب میں مرتب کر لیں جس ترتیب میں ابھی آخری شکل بنی ہے اس کی چھوٹی سی مثال بلا تشبیح یہ ہے کہ اگر آپ شاعر یا مصنف ہوں یا مضمون نگار ہو اور کسی کو آپ اپنے مضمون یا شعر یا خطبے کا مختلف اجزاء لکھاتی جائیں کہ پہلے یہ کہنا ہے بعد میں یہ کہنا ہے اور جب مکمل ہو جائے تو کہیں کہ اس کو ایک ترتیب سے لکھ دے تو اس طرح سے گویا چھوٹے چھوٹے پرزوں سے ایک جگہ جمع کیا جائے گا یہ عمل صحابہ کرام کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مبارک میں ہوتا رہتا تھا اور اس سے صاحب کرام جمع کیا کرتے تھے اس کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ قرآن پاک کی صورتوں کو اور آیات کو ری ارینج کیا جاتا تھا حضور کی نگرانی میں یہی معنی ہے کے کہ ہم جمع کیا کرتے تھے تعلیم کیا کرتے تھے یہ بات میں نے ذرا وضاح سے اس لیے عرض کر دی کہ بہت سے غیر ملکی مصنفین نے انگریز اور مغربی مصنفین نے اس روایت کو بڑا غلط معنی پہنایا اور تعلیف کو آتھرشپ کے معنی میں سمجھا آج ہیں مولف کون ہے مصنف کون ہے تو مؤلف کے معنی ہے وہ شخص جو بہت سی چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دے مختلف ٹکڑوں سے لے کر ایک مرتب چیز لکھ دے وہ مؤلف کہلاتا ہے اور اس عمل کو تعلیف کہتے ہیں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی نگرانی میں یہ سارے اجزاء ایک ایک کر کے دیکھے جاتے تھے اور ترتیب میں قائم کی جاتی تھی کہ کون سا لفظ پہلے اب اگر ایک آیت لکھ دی گئی اور اس میں بعد میں ایک لفظ کا اضافہ ہوا تو یا تو اس کو حاشیے میں لکھا جائے گا یا بین سطور لکھا جائے گا بشرطے کی جگہ ہو اور اگر جگہ نہ ہو چھوٹی سی چیز ہے تو اس کو دوبارہ لکھا جائے گا یہی معنی ہے تعلیف رقا کے یا تعلیف قرآن کے اس طرح سے جب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اب آپ یہ غور فرمائیں کہ قرآن پاک کی صورت کیا تھی یہ ہر شخص کو تصور سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ تقریباً ایک لاکھ صحابہ کرام کے پاس قرآن پاک کے اجزاء لکھے ہوئے موجود ہیں صورتیں بھی اور الگ الگ آیات ان میں سے جس کو جتنا قرآن مجید یاد تھا اتنی ترتیب بھی یاد تھی جس کو جتنا یاد نہیں تھا اتنی ترتیب بھی یاد نہیں تھی لیکن ان میں ہزاروں ایسے تھے جو پورے قرآن پاک کے عالم اور حافظ تھے اور سارے قرآن پاک ترتیب سے ان کو یاد تھا لیکن جن کو ترتیب سے یاد تھا ان کے پاس یہ ضروری نہیں کہ وہ اس ترتیب میں لکھا ہوا بھی موجود ہو جو لکھا ہوا تھا وہ تو کسی تھیلے میں رکھا ہوا ہے یا صندوق میں یا الماری میں جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک قرضے پر ایک آیت لکھی ایک قرضے پر دوسری لکھی ایک تختی پر ایک صورت لکھی بڑی تختی پر اور صورت لکھی اور ان سب کو ایک تھیلے میں جمع کر لیا کسی کے پاس تھیلا ہے کسی کے پاس صندوق ہے کسی کے پاس الماری ہے کسی کے پاس کچھ اور ہے مٹکے میں لوگوں نے رکھا ہوا تھا اس طرح سے قرآن پاک محفوظ تھا اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے وہ صحابہ کرام جو قرآن پاک لکھتے تھے ان کے نام مختلف جگہ آئے ہیں دہرانے کی ضرورت نہیں بڑی فہرست ہے تقریباً پچاس کے قریب یا ستر کے قریب نام آئے ہیں ان میں زیادہ نمایاں نام کے حضرت اللہ مسعود حضرت سالم مولا حذیفہ معاذ بن جبل عبیب نے کہا زید بن ثابت اور بہت سارے صحابہ کرام تھے ان کا نام میں چھوڑ دیتا ہوں ان میں سے بعض صحابہ کرام نے قرآن مجید کا اتنا علم حاصل کر لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کرام کو ہدایت کی کہ ان سے قرآن سیکھیں چنانچہ صحیح بخاری میں جہاں مناقب انصار کا ذکر ہے وہاں بتایا گیا کہ چار صحابی ایسے ہیں کہ ان سے قرآن پاک سیکھو عبداللہ بن مسعود سالم مولا حذیفہ معاذ بن جبل اور ابئی ابن کاب یہ صاحب کرام موجود تھے جن کے زمانے میں قرآن پاک جن کو قرآن پاک یاد تھا اور اتنا یاد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یاد کی تصدیق فرمائی اور صاحب کرام کو ان سے قرآن سیکھنے کی تلقین کی جب حضرت کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ ہوئے تو یہ صورتحال جاری رہی جس صحابی کے پاس جو قرآن پاک محفوظ تھا وہ ان کے پاس محفوظ رہا جن صاحب کرام کو یاد تھا وہ دوسروں کو تعلیم دیتے رہے تعلیم پانے والے تعلیم پا رہے تھے تعلیم تعلیم دینے والے دے رہے تھے اور مسجد نبوی میں ان نو مسجدوں کے علاوہ جن کا کل میں نے ذکر کیا اور مسجد نبوی کے علاوہ اور بہت سی مساجد بن گئی اور روزانہ نئی نئی مساجد قائم ہو رہی تھی اس لیے کہ مدینہ منورہ ایک پھیلا ہوا شہر تھا اس کی نوعیت وہ نہیں تھی جو آج ایک کمپیکٹ یا کنٹینیوس گاؤں کی ہوتی ہے بلکہ جیسے چھوٹے چھوٹے محلے یا گڑھیاں ہوتی ہیں کہ ایک دیوار ہے چاروں طرف اس کے اندر ایک گھڑی ہے اس کے باہر زری زمین ہے وہ اس علاقے کے لوگوں کی ہے کچھ فاصلے پر ایک اور گھڑی ہے پھر زمین ہے وہ ان کی ہے اس طرح سے پندرہ بیس آبادیوں کے مجموعہ کا نام یسرے اور مدینہ منورہ تھا ان میں سے ایک آبادی وہ تھی جو بنو نجار کی کہلاتی تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے قیام فرمایا اور مسلمانوں کی اکثریت سب سے پہلے وہی ہوئی پھر بقیہ علاقوں میں ایک ایک کر کے ہوئی اور بعض گڑھیاں یا بستیاں ایسی تھی جہاں حضرت عمر فاروق زمانے تک بھی مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی غیر ملکی یہودی وغیرہ زیادہ تھا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہر طرف سے کفار نے عرب کے مشرقین نے حملہ کر دیا اور مدیان نبوت کھڑے کھڑے ہو ہو گئے گئے اور ایک ایسی ایمرجنسی جزیر عرب میں پیدا ہو گئی جس کی نقشہ کشی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد مسلمانوں کی حیثیت وہ ہو گئی تھی جو ایک انتہائی سرد اور برسات کی رات میں جب بارش برس رہی ہو اور رات تاریخ ہو ایک ایسی بکری کی ہوتی ہے جو اپنے گلے سے بچھڑ گئی ہو اور گلیوں میں کھڑی ہو نہ چلے کہ وہ کیا کرے یہ کیفیت مسلمانوں کی تھی اور اگر اللہ تعالیٰ میرے والد کے ذریعے مسلمانوں کی مدد اور رہنمائی نہ کرتے تو نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوتا اس وقت حضرت صدیق نے بارہ لشکر مختلف علاقوں میں بھیجے اور اتنی غیر معمولی جرت اور ہمت کا مظاہرہ کیا جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملی اس پورے عمل کے دوران صحابہ کرام نے بڑی قربانی سے کام لیا اور بڑی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے ان میں ایک جنگ جو جنگ یمامہ کہلاتی ہے جو مسلمہ قذاب کے ماننے والوں کے خلاف لڑی گئی اس میں مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دی لیکن کم و بیش سات سو ایسے صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے جو قرآن پاک کے ہاتھ میں جب ان سات سو صحابہ کرام کی شہادت کی اطلاع ملی سیدنا عمر فاروق کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا کہ قرآن مجید کی حفاظت کا بندوبست کرنا چاہیے وہ کا صدیق کی حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ آپ قرآن کے لیے کچھ کریں قبل اس کے کہ مسلمان قرآن میں اسی طرح کا اختلاف شروع کر دیں جیسے یہود و نصارہ کے مابین اپنی کتابوں میں اختلاف حضرت صدیق نے کہا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے اپنی زندگی میں نہیں کیا لیکن حضرت عمر فاروق ان سے بات کرتے رہے بالآخر حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس چیز کے لیے کھول دیا جس کے لیے عمر کا سینہ کھولا تھا وہ کیا تھا وہ جو سینہ کھولا جو خطرہ حضرت عمر کو محسوس ہوا وہ کیا تھا وہ خطرہ یہ نہیں تھا کہ قرآن پاک سے کوئی حصہ ضائع ہو جائے گا یہ خطرہ بھی نہیں تھا کہ قرآن پاک میں کوئی ایسی چیز ملا دی جائے گی جو قرآن پاک میں شامل نہیں ہے یہ ممکن نہیں تھا لیکن خطرہ یہ تھا کہ قرآن پاک کی ترتیب میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے اس لیے کہ جو حفاظ صاحب کرام ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ ترتیب کیا ہے وہ اگر دنیا سے رخصت ہوتے گئے اور آئندہ حفاظ کی تعداد کم ہو گئی کسی وجہ سے تو لوگوں کے پاس یہ لکھے ہوئے ذخیرے پہنچیں گے اب ایک بوری ہے ایک سندوق ہے اس میں مختلف اجزاء لکھے ہوئے ہیں اب یہ کون بتائے گا کہ سورہ فاتحہ شروع میں تھی پھر بقرہ تھی پھر آل عمران تھی یہ کون بتائے گا کہ اقرا سے لے کر معلم عالم تک جو حصے لکھے ہوئے ایک کاغذ پر یہ اس کے ساتھ ہیں جو بقیہ ایک اور کاغذ میں لکھا ہوا ہے یہ کیسے پتا چلے گا کہ دونوں ایک سوچتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی آنے والا اقرا کی پہلی پانچ آیتوں کو فاتحہ میں لگا دے غلط فہمی سے ہو سکتا ہے کوئی سورہ بقرہ کے ایک حصے کو جو ایک الگ جگہ لکھا ہوا ہے کسی اور صورت میں لگا دے اور اس طرح سے اس کا امکان موجود تھا عقلن کہ قرآن پاک کے کوئی ایک درجن ورژن تیار ہو جائیں سو ورژن تیار ہو جائیں جس میں ترتیب میں فرق ہو پہلے کچھ ہے بعد میں کچھ ہے یہ خطرہ تمہارے فاروق کو تھا جس کے لیے انہوں نے کہا کہ ترتیب کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ شرح صدر ہو گیا کہ یہ کام کرنا چاہیے تو انہوں نے حضرت زید ابن ثابت کو بلایا حضرت زید ابن ثابت مدینہ منورہ کے پہلے دن سے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے خاص صحابہ میں تھے کاتبین قرآن میں ان کا خاص مقام تھا کاتبین وہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور سیکرٹری کے وہ کام کرتے تھے حضور کے کہنے سے انہوں نے عبرانی زبان سیکھ لی تھی سیریانی زبان سیکھ لی تھی اور ان زبانوں میں کے دس مبارک ہوتی تھی اکثر و بیشتر سفر میں وہی ساتھ ہوتے تھے گھر میں ساتھ ہوتے تھے تو کتابت کے لیے سب سے پہلے وہی بلائے جاتے تھے اس لیے ان ان کو بلایا سے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جو حضور نے نہیں کیا پھر حضرت کے صدیق نے وہ سارے دلائل ان کو دیے جو حضرت فاروق نے ان کو دیے تھے بالآخر اللہ نے ان کا سینہ بھی کھولا وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے تو یہ وہم میں بھی نہیں تھا کہ مجھ سے کہا جائے گا اس کام کو لیکن بڑے ینگ تھے نوجوان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کی عمر کو چوبیس پچیس سال رہی ہوگی چھبیس سال ہوگی بڑے بڑے جئی صحابہ ان سے بہت زیادہ معمر بہت زیادہ علم فضل والے اور سابقون الاولون میں سے موجود تھے لیکن ان دونوں بزرگوں نے کہا کہ نہیں آپ کو یہ کام کرنا ہے اور خاصے اسرار کے بعد ان کو اس میں تیار کر لیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک ایسے کام کی خواہش کی گئی کہ اگر مجھ سے کہا جاتا کہ اہد پہاڑ کو ایک طرف سے کھودو مدینہ منورہ کے ایک سمت سے اور اسے کھود کے دوسری سمت منتقل کر دو شاید میرے لیے آسان ہوتا اس سے بھی زیادہ مشکل کام میرے سے دور کیا گیا جب یہ طے ہو گیا تو ایک مجلس مشاورت بلائی گئی جس میں تقریباً پچیس تیس حضرات نے شرکت کی ان میں سے اکثر کے نام کتب حدیث میں اور کتب تاریخ میں موجود ہیں کتب سیرت میں ان میں یقیناً وہ چاروں حضرات شامل تھے جو خلفاء اربا ہوئے بعد میں خلیفہ ہوئے اس میں حضرت مسعود شامل تھے جن کی خیرات کی حضور نے تصدیق فرمائی ان میں شامل تھے جن کو حضور نے فرمایا تھا کہ سب زیادہ قاری ان میں وہ تمام حضرات زندہ تھے جو اشرف بشرا سے تعلق رکھتے تھے اور اس وقت موجود تھے اس میں سالم مولا حذیفہ شامل تھے اور بقیہ حضرات بھی اس میں شامل تھے ان حضرات نے بال اتفاق خلیفہ اول اور حضرت عمر فاروق کی اس سجی سے اتفاق فرمایا اور یہ طے ہوا کہ ایک کمیشن قائم کیا جائے ایک کمیٹی قائم کی جائے جو قرآن پاک کا ایک مرتب جامع نسخہ تیار کرے اب بظاہر ہم غور کریں تو یہ بات تو مشکل نہیں معلوم ہوتی ہے کہ لاکھوں صحابہ کرام حافظ ہیں ہزاروں پورے قرآن کے حافظ ہیں ہر گھر گھر میں لکھا ہوا نسخہ موجود ہے تو حضرت ثابت جا کے بیٹھتے گھر میں اور اپنے سب لکھا ہوا ایک جگہ کرتے اور لکھ کے لے آتے پندرہ بیس دن میں مہینے میں دو مہینے میں اور شاید یہ کوئی ایسا مشکل کام نہ ہوتا لیکن حضرت بکر صدیق نے اللہ تعالیٰ کے دل میں ڈالنے سے میں تو یہ کہوں گا کسی نے نہیں کہا کہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے لیکن میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا انہوں نے جو ہدایات دی وہ بڑی عجیب و غریب تھی انہوں نے کہا کہ یہ جو سات آدمی ہیں سب سے پہلے یہ آپس میں اپنی یادداشتوں کا تبادلہ کریں جب کوئی آیت لکھے پہلے سب پڑھ کے سنائیں جب سب کا حافظہ متفق ہو اس کے بعد یہ اپنے پاس جو تحریر ذخائر حضور کے زمانے کے ہیں جو عرضہ میں پیش ہوئے ہیں صرف حضور کے زمانے کا لکھا ہوا کافی نہیں بلکہ عرضہ میں پیش ہوا ہو اور وہاں حضور کو پڑھ کے سنایا گیا ہو اور حضور نے اس کو اسی طرح سے کنفرم کیا ہو یا اصلاح فرمائی جب یہ سارا عمل ہو جائے گویا چودہ گواہیاں آ جائیں سات ارکان کی اور سات ان کی تحریری گواہیوں کی تحریری ذخائر کی تو ہر آیت پہ دو دو گواہیاں لی جائیں ہر آیت میں دو بیرونی آدمی آگے گواہ دیں صحابہ میں سے کوئی کہ یہ آیت اس طرح اور ہر آیت کی تائید میں دو دو تحریری نوشتے لائے جائیں اور ہر نوشتے کی دو دو آدمی آگے گواہی دیں یہ عمل جب مکمل ہو جائے تو قرآن پاک کی اس آیت کو لیے اب اس سے زیادہ انسانی سطح پر ممکن نہیں ہے اور یہ ان حضرات سے کہا کہ مسجد نبوی کے داخلے میں جہاں انٹرنس ہے وہاں بیٹھے اور وہیں اپنا سارا بندوبست کریں اور وہاں اس کام کو بیٹھے کریں تاکہ سب پبلک میں سب کے سامنے ہو کہ یہ کام اس طرح سے ہو رہا ہے اکثر و بیشتر سجنا ہمارے فاروق بھی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور جب اس طرح کی گواہیاں لی جاتی تھی موجود ہوتے تھے ان کو اللہ نے جو روب داب ادا فرمایا تھا وہ غیر معمولی تھا ایک ضمن واقعہ محض کر دوں کہ ان کی حیثیت حضور صاحب اسلام کے زمانے میں کیا تھی ایک صحابی جو مدینہ منورہ سے بہت بہت دور سے آئے تھے حضور سے ملنا چاہتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے اور صحابہ انتظار میں تھے ہلکی پھلکی باتیں ہو رہی تھی کوئی لوگ ہنس رہے تھے کوئی بول رہے تھے جیسے محفل میں پرائیویٹ محفل میں لوگ بولتے ہیں تھوڑی دیر میں ایک صاحب تشریف لائے جو بڑے خوبصورت اور بڑے وزیر انسان تھے ان کو دیکھ کر لوگ خاموش ہو گئے ذرا مدب ہو گئے لیکن گفتگو جاری رہی تو ان کو خیال ہوا کہ شاید یہ حضور صاحب اسلام میں پوچھا یہ رسول اللہ صاحب نے کہ یہ کا صدیق تھوڑی دیر میں ایک اور صاحب تشریف لائے جو بھی بڑے وزیر تھے اور بہت عجیب و غریب شخصیت ان کی غیر معمولی تھی ان کو دیکھ کر سب خاموش ہو گئے اور جو تھوڑی بہت گفتگو تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور ہر شخص معتب ہو کے بیٹھ گیا انہوں نے پوچھا کہ یہ رسول اللہ انہوں نے کہا نہیں یہ عمر بن خطاب حضور کے زمانے میں ان کی یہ شان تھی کہ باہر سے آنے والا ان کو رسول اللہ وسلم سمجھ سکتا تھا اور ان کی موجودگی میں خود صاحب کرام میں اس طرح سے آزادی سے گفتگو یا بے تکلفانہ ماحول ممکن نہیں اس درجے کے انسان تھے وہ حضور کے زمانے میں بھی اس لیے وہ خود اس میں شریک ہوتے تھے یہ سارا کا سارا کام چند مہینے میں مکمل ہو گیا اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی سربراہی میں جو حضرات تھے جس میں دبئی ابن کاب بھی شامل تھے جس میں حضرت اللہ ابن عباس بھی شامل تھے اور کئی حضرات شامل تھے سات حضرات تھے انہوں نے مل کے پورا قرآن پاک کا نسخہ مکمل کر لیا لکھنے والے حضرت زید ثابت تھے اور بقیہ حضرات اس میں مدد دینے والے تھے ان میں سے ایک ایک آیت اور ایک ایک آیت کی ترتیب کے بارے میں کہ پہلے آیت کون سی ہے بعد میں کون سی ہے یہ سب مکمل ہو گیا اور قرآن پاک لکھا جانے لگا اس میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا اور جس طرح سے حضرت زید نے ثابت کیا قرآن پاک کی اسپیلنگ متعین کی اس کے مطابق انہوں نے لکھ دیا یہ جو انہوں نے ہجا کل کا اسلوب اختیار کیا اس کو رسم عثمانی کہتے ہیں اس پر میں بعد میں آؤں گا کل کی طرف لیکن یہ حضرت زید نے ثابت دراصل اس کے مجھے اور گواہیوں کے ساتھ یہ سلسلہ مکمل ہو گیا اور سلسلہ چلتا رہا قرآن پاک کی ایک آیت کے بارے میں جا کے دو آیتوں کے بارے میں ایک سوال پیدا وہ دو آیتیں سورہ توبہ کے آخر کی دو آیتیں لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ان دو آیتوں کے بارے میں یہ ساتوں ارکان مطمئن تھے کہ یہ قرآن پاک کی دو آیتیں ہیں اور سورہ توبہ کے آخر کی ہیں ان کو زبانی یاد تھی ان کے پاس وہ تحریری وسائق موجود تھے جو حضور کے سامنے پیش کیے گئے تھے بقیہ صاحب کرام میں سے دو آدمیوں نے آ کے زبانی گواہی دے دی کہ یہ آیت سورہ توبہ کے آخر میں دو آیتیں ہیں اور فلا موقع پہ نازل ہوئی تھی حضور نے سورہ توبہ کے آخر میں ان کو رکھوایا تھا دو تحریری نمونے بھی آ گئے ان میں سے ایک تحریر نمونے کی گواہی دینے کے لیے دو گواہ بھی آ گئے ایک وسیقہ ایسا تھا جس کے صرف ایک گواہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ دوسرا گواہ لے کے آؤ جی میرے پاس تو کوئی نہیں ہے پھر اعلان کروایا کہ جس کے پاس سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں ہوں اور حضور کے سامنے عرضے میں پیش ہوئی ہوں وہ عرضہ کی دستاویز لے کے آئے اور جو دو لوگ گواہان اس سے موجود تھے ان میں سے دو گواہ بھی ساتھ آئے کوئی صاحب نہیں آئے کئی دن گزر گئے تلاش کرتے رہے صحابہ میں دلچسپی پیدا ہوئی کہ یہ تو دلچسپ واقعہ ہے اس کی وجہ کیا ہے کیوں دوسرے راوی نہیں ملے ممکن ہے وہ جو صحابی اس وقت موجود ہوں کہیں سفر پہ گئے ہوئے ہوں ممکن ہے ان کا انتقال ہو گیا ہو ممکن ہے عمرے کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے ہوں یا یعنی بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں ان کی موجود موجودگی نہ ہونے کے جب یہ مسئلہ زیادہ بڑھا تو جمعے کے اجتماع میں اس کو پیش کیا گیا کہ جی بتائیے کسی نے کہا کہ جی کوئی بات نہیں آپ ایک گواہ کی بنیاد پر قبول کر لیں نے کہا کہ جب ہم نے ایک اصول طے کر دیا ہے تو اس کے مطابق چلیں گے آپ لائیے دوسرا گواہ لائیے تو آس پاس کے گاؤں میں بستیوں میں اعلان کرایا گیا پھر بھی نہیں ہوا تو پھر دوبارہ ایک بڑے اجتماع میں مسئلے رکھا گیا وہاں کسی نے یہ سوال پوچھا کہ وہ راوی جو ایک صاحب جو گواہی دے رہے ہیں دستاویز کی تائری وہ کون اور جیسے ہی ان کا نام آیا لوگوں نے کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا لکھ دیا گیا ان دوسرے گواہ کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی یہ کیوں ہوا کیسے ہوا اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کبھی کبھی شہر سے باہر تشریف لے جائے واک کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہوں یا لوگوں کے معاملات کو دیکھنے کے لیے یا کسی اور وجہ سے کبھی کبھی تنہا شہر سے باہر تشریف لے جائے ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے تھوڑے فاصلے پر ایک قافلہ جو بدلو کا گزر رہا تھا وہاں ٹھہرا ہوا تھا اور ظاہر بدلو کے قافلے جب گزرتے تھے تو بستیوں کے باہر ٹھہرتے تھے تاکہ سامان خرد و نوش خریدنے میں سہولت ہو تو وہاں ایک شخص تھا جو ایک گھوڑا یا اونٹ کو جانور فروخت کر رہا تھا غالباً اونٹ تھا اس نے حضور نے پوچھا کہ یہ کتنے کا بیچتے ہو اس نے قیمت بتائی کہ اتنے کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ چلو میں تمہیں قیمت دے دیتا ہوں میرے ساتھ آؤ اب وہ جانور اونٹ تھا غالباً اس کو اس کی مہار پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہا تھا رسول اللہ آگے آگے تشریف لے جا رہے تھے جب بازار سے گزرے مدینہ منورہ کے تو لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون شخص ہے اور اس کا سودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا ہے کسی نے پوچھا کہ اونٹ بیچتے ہو ہاں، بیچتا ہوں کتنے کا بیچو گے اس نے پوچھا تم بتاؤ کتنے کا لوگے ان صاحب نے زیادہ قیمت بتائی جو حضور سے طے ہوئی تھی جو اس نے خود پیش کی تھی اور حضور نے منظور فرما لی تھی جب مدینہ منورہ کے صاحب نے زیادہ قیمت بتائی اس نے کہا لاؤ پیسے جب اس نے اس سے پیسے مانگے تو رسول احرم نے مڑ کے پیچھے دیکھا اور کہا کہ تم نے تو یہ مجھے بیچ نہیں دیا نہیں جانتا آپ کون بلایا اور ایسا لگا کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹے سے معاملے میں یہ تخلیق کر رہا ہے نام اللہ تقزیب کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں تم ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تم سے بات ہوئی تھی تم نے یہ قیمت بتائی تھی میں نے منظور کر لی اور تم قیمت لینے میرے ساتھ نہیں آ رہے تھے کوئی بات نہیں میں تو نہیں جانتا آپ کون اور اگر کوئی ہے تو آپ گواہ لائیے کون آپ کا گواہ تو ایک صحابی تھے انصاری حضرت خزیبہ بن ثابت الانصاری وہ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی شخص سے بات ہوئی تھی اس نے یہ قیمت بتائی تھی آپ نے منظور فرمائی تھی میں اس کی گواہی دیتا ہوں وہ شخص خاموش ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے جنہوں نے بعد میں قیمت زیادہ بتائی تھی حضور نے پھر زیادہ قیمت دے کے جو اس نے بعد میں بتائی وہی دے کے اسے جانور لے لیا دولت خانے پہ تشریف لائے حضرت میں ثابت بھی ساتھ ساتھ تشریف لے آئے تو آپ نے پوچھا لیکن تم کو تو میں نے وہاں نہیں دیکھا تو تم وہاں تھے کیا تم کہاں تھے جی، میں تو وہاں نہیں تھا حضور نے حیرت سے پوچھا کہ جب تم نہیں تھے تم نے کس بنیاد پہ گواہی دی کہ یہ سودا اتنے میں ہوا انہوں نے کہا جس بنیاد پہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جبریل امین آئے جس بنیاد پہ گواہی دیتا ہوں کہ جنت ہے دوزخ ہے جس بنیاد پہ یہ سب مان رہا ہوں اسی بنیاد پہ یہ بھی مانا کہ آپ نے جو سودا کیا تھا وہ ٹھیک تھا تو رسول اللہ صاحب بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ آج سے خزیمہ کی گواہی دو آدمیوں کے برابر مانی جائے اس واقعے کے علاوہ کبھی کوئی واقعہ ایسا پیش نہیں آیا کہ ان کی گواہی مشکوک ہوئی ہو یا ان کی گواہی کے بارے میں کوئی خلاف پیدا ہوا ہو یا اس کو دو یا ایک ماننے کی ضرورت پیش آئی ہو اس واقعے کے بعد ان کی زندگی میں یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ ان کی گواہی ایک تھی اور اس کو دو ماننے کی ضرورت پیش آئی چنانچہ یہ واقعہ کے علم میں تھا اور ان کی گواہی پر اس کو دو گواہیاں قرار دیا گیا اور یہ آیتیں قرآن پرانے پاک میں متعلقہ مقام پر لکھ دی گئی اس طرح ایک نسخہ تیار ہوا اور وہ خلیفہ اول کے چارج میں رہا گویا پہلی مرتبہ قرآن پاک کی تمام آیات کو پارچمنٹ پر لکھ کر کتابی شکل میں کہتے ہیں کہ وہ نسخہ ڈیڑھ ہاتھ لمبا تھا اگر ڈیڑھ ہاتھ لمبا تھا تو اتنا لمبا ہوگا جتنا یہ روسٹرم کی چوڑائی ہے غالباً میرا اندازہ ہے اس لیے کہ ڈیڑھ ہاتھ اتنا ہی ہوتا ہے اربوں کا ہاتھ ذرا لمبا ہوتا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اسے دو چار اور زیادہ سمجھ لیں پھر اس کا آدھا لگا لیں تو اتنا لمبا وہ نسخہ تھا اور ایک ہاتھ چوڑا تھا اس لیے کہ پارس میں تو بڑا ہوتا ہے اور حروف اس زمانے میں موٹے لکڑی کے قلم سے واسطے قلم سے لکھے جاتے تھے تو موٹے حروف تھے اور پارچمنٹ تھا اس لیے بڑا سائز اختیار کیا گیا اور ان سب صورتوں کو لکھ کر اور ایک دھاگے سے سی دیا گیا جسے کتاب کی بنائی جاتی ہے اور وہ نسخہ خلیفہ اول کے پاس رہا خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں جب کسی کو ضرورت پڑتی تھی وہ آ کے اپنی نقل لے لیا کرتا تھا لیکن اکثر و بیشتر ضرورت نہیں پڑتی تھی اس لیے کہ صاحب کرام کو معلوم تھا کہ کون سی صورت کس تقسیب میں آتی خلیفہ اول کے انتقال کے بعد وہ نسخہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کی خدمت میں رہا ان کے چارج میں رہا ان کے انتقال کے بعد وہ ان کی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا ان کے چارج میں رہا وہ اس میں تلاوت بھی فرمایا کرتی تھی اور اگر کوئی دیکھنا چاہتا تو اس کو دکھا بھی دیا کرتی تھی اور صحابہ یا تعبین میں سے اگر کوئی آ کے کوئی لفظ یا اس کی اسپیلنگ چیک کرنا چاہتے تھے وہ بھی کر لیا کرتے تھے سیدنا عمر فاروق کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور ان کے زمانے خلافت کے غالباً دوسرے سال کا واقعہ ہے اس لیے کہ سیدنا عمر فاروق کا انتقال سن تیئیس ہجری میں ہوا اور یہ واقعہ سن پچیس ہجری کا ہے سن پچیس ہجری میں مسلمان آرمینیا میں اور آذربائیجان جان میں جہاد کر رہے آرمینیا اور آذربائیجان جان یہ وہ علاقے ہیں جو سوویت یونین کا حصہ تھے اور اب آزاد مملکتیں بنے ہیں آرمینیا میں غیر مسلموں کی اکثریت ہے آزر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے یہ علاقہ تھا جہاں جہاد ہو رہا تھا اب یہ وہ زمانہ آ گیا کہ صحابہ کرام کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور صحابہ کرام بڑی تعداد میں دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے زیادہ تعداد تابعین کی تھی تابعین کی اکثریت تھی تو اس لیے عموماً یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی فوج کہیں باہر جاتی تھی تو تابعین کا اشرار ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ کسی صحابی کو بھیجا جائے تاکہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ تھا اور ہر دستے کی کوشش ہوتی تھی کہ اس دستے میں کسی صحابی کی شرکت ضرور ہو صحابہ اس میں شرکت فرماتے تھے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے ہیں صاحب سر نبی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے اور بعض معاملات میں حضور نے ان کو اعتماد میں لے کر وہ باتیں ارشاد فرمائی جو کسی اور سے نہیں کہی وہ ایک لمبی تفصیل ہے یہ بھی وہاں جہاد فرما رہے تھے اور چونکہ صحابی تھے اور صحابہ میں بھی اتنا اونچا مقام رکھتے تھے اتنا ضرور القدر ان کی حیثیت تھی تو فوج کے مختلف دستے وقتاً فقتاً ان کو اپنے یہاں بلاتے تھے آج فلاں دستے میں شریک ہوں فلاں دستے میں شریک ہوں تو وہ ایک دستے میں بلائے گئے تو دوسرے قریبی قرب جوار میں جو دستے بتائیے تھے وہ بھی آ گئے کہ صحابی رسول یہاں آئے گئے وہاں نماز غالب مغرب یا عشاء کی ہوئی تو ایک خاص قاری نے جو وہاں کے امام انہیں تلاوت کی تو ایک خاص لہجے میں تلاوت تلاوت کی نماز کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے غلط پڑھا ہے میں نے صحیح پڑھا ہے جنہوں نے پڑھا تھا انہوں نے کہا میں نے تو فلاں صحابی سے سیکھا ہے جنہوں نے اعتراض کیا تھا انہوں نے کہا ہم نے فلاں صحابی سے سیکھا ہے یہ وہی جو لہجے کے اختلاف کی بات تھی میں بھی اس طرف آتا ہوں تفصیل سے لہجوں کا اختلاف تھا اگر ایک صحابی قبیل حزیل کے تھے تو انہوں نے حزیلی اسلوب سے اس کو پروناؤنس کیا اگر دوسرے قبیلہ قریش کے تھے انہوں نے قریش کے حساب سے پروناؤنس کیا ہوگا اور آپس میں اختلاف ہوا کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں حضرت حضیفہ بن الیمان نے اسی وقت جو لشکر کے سربراہ تھے ان سے اجازت لی کہ میں مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں اور مدینہ منورہ سے وہ اونٹ کی پشت پہ سوار ہو کے آزر جان اور آرمینیا سے سیدھے مدینہ منورہ پہنچے اور لکھا ہے کہ چھ مہینے ان کو لگے یہاں تک پہنچنے سیدھے جب پہنچے تو گرمی کا زمانہ تھا دوپہر کا وقت تھا لوگوں کو پتا چلا کہ صحابی رسول ہیں محاذ سے تنہا آ رہے ہیں لوگ جمع ہوئے کہ آرام فرمائے ہمارے گھر قیام فرمائے ان کا اپنا مکان بھی موجود تھا انہوں نے کہا نہیں مجھے ابھی خلیفہ کے یہاں جانا تھا لوگوں نے کہا کہ گرمی ہے دوپہر ہے ممکن آرام فرما رہے ہیں انہوں نے کہا جو بھی کر رہے ہیں ان کو اٹھاؤ ایک دو کہ میں جانا تھا سیدھے جا کے ان سے کہا وہ اٹھے پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے تو انہوں نے کہا ادرک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبل یختلف فی القرآن اختلاف الیہودی والنصارى کہ امت محمد کو تھامے قبل اس کے کہ وہ اسی طرح اختلاف کریں قرآن میں جیسے کہ یہود نصارہ نے اپنی اپنی کتاب میں اختلاف پوچھا کیا ہوا تو بتایا کہ یہ واقعہ ہوا مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے تو یہ طے ہوا کہ وہ جو اجازت تھی مختلف لہجوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اس کی مانت کر دی جائے اس لیے کہ جو اسٹینڈرڈ لہجہ ہے وہ قریش کا ہے اس کی مانت کر دی جائے اور کسی کو ذاتی نسخہ قرآن پاک کا رکھنے کی اجازت نہ دی جائے ذاتی سے مراد اپنے طور پہ لکھا ہوا اس لیے کہ کس نے کس اسپیلنگ میں لکھا ہے کس نے کوئی جب اسٹینڈرڈ نہ ہو یعنی کیونکہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کل کہ کوئی اسٹینڈرڈائز خط پورے عرب میں نہیں تھا جو پورے جزیر عرب میں کامن ہو مکے میں ایک تھا مدینے میں ایک تھا اور بہت سے علاقوں میں اور خطوط تھے اس کی مثال یوں سمجھے سمجھنے کے لیے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میں بہت برا سمجھتا ہوں لیکن فرض کرے کل یہ طے ہو جائے کہ اردو زبان رومن رسم خط میں لکھی جائے گی تو جب تک کوئی اسٹینڈرڈ متعین نہ ہو تو کوئی کسی طرح لکھے گا کوئی کسی طرح لکھے گا ظہیر کو کچھ لوگ لکھتے ہیں Z A S double E R کچھ لوگ لکھتے ہیں آئی آر کچھ زیڈ کو زیڈ ایس سے لکھیں گے کچھ زیڈ کے ساتھ کچھ لگائیں گے یعنی ایک ہی لفظ کو لکھنے کے مختلف طریقے ہوں گے اب ظہیر پڑھنے والا اس کو ظہیر سمجھ کے لکھے گا اور آگے آنے والا اس کو ظاہر پڑھے گا اس لیے کہ ظاہر اور ظہیر ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے اس طرح کا اختلاف ہو سکتا ہے اگر کوئی متعین چیز ایک اسپیلنگ اسٹینڈرڈائز نہ ہو اس طرح کے اختلاف کا بھی امکان تھا اور مختلف لہجوں میں جو الگ الگ پڑھنے کی اجازت تھی اس سے بھی اس طرح کا اختلاف پیدا ہو رہا تھا جس پر خلیفہ سالس رضی اللہ نے غور کیا اور صحابہ کرام کو بلا کر ان سے پھر اجتماع کیا اور دوبارہ آٹھ صاحب کرام پر مشتمل ایک کمیشن مقرر کیا جس کا کام یہ تھا کہ قرآن پاک کے سات نسخے اور ایک روایت میں ہے کہ چودہ نسخے ایک روایت میں ہے کہ پانچ نسخے بارہ متعدد نسخے اس کو تیار کرنے کے لیے کہا اور یہ کہا کہ جس طرح سے پہلا نسخہ تیار ہوا تھا اس کو سامنے رکھ کر پانچ یا سات یا تیرہ یا چودہ نسخے تیار کیے جائیں اور جہاں جہاں اختلاف ہو مکے کے قاریوں میں مکے کی زبان میں اور کسی اور زبان میں تو اسے مکے کی اسپیلنگ کے مطابق لکھا جائے اس لیے کہ قرآن پاک مکے کی زبان میں نازل ہوا حالانکہ زید بن ثابت اور ابئی ابن کاب یہ دونوں حضرات جو اس کمیشن میں شامل تھے اس کمیٹی میں شامل تھے یہ دونوں انصاری تھے مدینے کے تھے لیکن ان سے کہا گیا کہ اس کو مکے کے اس کے مطابق لکھا جائے چنانچہ ان سب حضرات نے چند مہینے کی مدت میں سن پچیس ہجری میں اس قرآن پاک کو سامنے رکھ کر اس کے پانچ یا سات یا پندرہ نسخے تیار کر لیے جہاں اختلاف ہوا وہاں آپس میں مشورے سے طے کر لیا کہ اس کو کیسے اسپیل کرنا ہے ایک چیز کے بارے میں اختلاف ہوا اس میں خلیفہ سوم سے پوچھا گیا کہ آپ اس میں اپنی ڈسکریشن استعمال فرمائیں فیصلہ دیں تابوت جو لفظ ہے قرآن پاک تابوت یہ لمبی تیز سے ہے یا گول تے سے ہے یعنی اگر وقف ہو تو اس کو وقت تابوت کر کے وقف کریں گے یا اگر گولتے ہیں تو تابو اس کو ہے میں تبدیل کر دیں گے جیسا کہ گولتے کا فائدہ ہے یسرف کے زبان میں مدینہ منورہ کی زبان میں مدینہ منورہ کی زبان میں وہ گول سے لکھا جاتا تھا یعنی اگر وقت وہاں کرنا ہو تو اس کو ہے پڑھا جائے گا اور مکے کی زبان میں اس کو لمبی تے سے لکھا جاتا تھا اور وقت کی صورت میں بھی تے پڑھا جاتا تھا یہ بات خلیفہ سوم کے سامنے پیش کی گئی انہوں نے فرمایا کہ اس کو مکے کی زبان میں لکھا جائے لمبی تے سے لکھا جائے چنانچہ قرآن بات میں لمبی تے سے تابوت لکھا گیا ہے یہ سات نسخے جب تیار ہوئے تو ان سات یا پندرہ یا پانچ ان نسخوں کی تیاری میں انہوں نے بعض بعض جگہ ایک الگ اسلوب قرآن پاک کی آیات کو لکھنے کا استعمال کیا اتفاق ایسا تھا یا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی یا خلیفہ سوم نے ان کو یہ لکھنے کی ہدایت دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لکھنے کی ہدایت دی تھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ملی مثال کے طور پر آپ قرآن پاک کھول کے دیکھیں تو کئی جگہ کتاب کا لفظ آپ کو کاف تے بے کی شکل میں ملے گا اور تے کے اوپر کھڑا زبر ہے حالانکہ عام طور پر جب عربی میں کتاب لکھتے ہیں تو کاف الف اور بے سے لکھتے ہیں ہر عرب جب کتاب لکھے گا تو الف کے ساتھ لکھے گا لیکن قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر کئی جگہ الف کے ساتھ بھی ہے اور بعض جگہ بے اور تے اوپر کھڑا زبر ہے یہ کیوں ہے اس کی کوئی حکمت نہیں معلوم لیکن انہوں نے ایسی لکھا تھا اور ان نسخوں میں ایسی لکھا ہوا ہے اسی طرح سے مثال کے طور پہ اسماعیل ہے ہم اردو میں یا عربی میں عام لکھتے ہیں تو نیم کے بعد الف لکھتے ہیں پھر آئین لکھتے ہیں پھر یہ لکھتے ہیں پھر لام لکھتے ہیں انہوں نے کہیں بھی الف نہیں لگایا اور اسماعیل کے مین کے بعد آئین بنائی اور مین کے اوپر کھڑا زبر عیل میں کہیں یا لکھی ہے کہیں نہیں لکھی جہاں لکھی ہے وہاں کیوں لکھی جہاں نہیں لکھی وہاں کیوں نہیں لکھی یہ ہمیں نہیں معلوم بعض جگہ ایسا ہے کہ کوئی ایک حرف دو مرتبہ لکھا گیا مثلا ستائیسواں پارا ہے بَنَيْنَاهَا بن وَإِنَّا لَمُسْعُونَ یہ کا جو لفظ ہے کی جمع ہے اس میں ایک یا ہے لیکن انہوں نے جب لکھا تو دو یا لکھی ایک یا پہ تو نقطے ہیں دوسری یا کے نیچے نقطے نہیں یہ انہوں نے کیوں کیا ہم نہیں جانتے جانا یہ جو چیزیں ہیں ان سب کو رسم عثمانی کہا جاتا ہے یعنی قرآن پاک لکھنے کا وہ اسلوب یا وہ اسپیلنگ یا وہ ہینڈ رائٹنگ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حسن ثابت نے تحریر فرمائی اس کی پابندی واجب اور لازمی سمجھی جاتی ہے اور آج تک قرآن پاک مشرق و مغرب میں جہاں جہاں لکھے جا رہے ہیں وہ اسی کے مطابق لکھے جا رہے ہیں بے دن میں دو یا لکھی جائے گی باقی عربی میں آپ جب بھی لکھیں گے تو ایک یا سے لکھیں گے کتاب جہاں جہاں انہوں نے بغیر کے لکھا تھا وہاں بغیر الف کے لکھا جائے گا جہاں جہاں اسماعیل بغیر یا کے لکھا تھا بغیر یا کے لکھا جائے گا یہ رسم عثمانی کہلاتا ہے اور اس کی پابندی علماء کرام نے واجب سمجھی اور آج تک اس کی پابندی کی جا رہی جب یہ نسخے تیار ہو گئے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جس کے پاس جو ذخیرہ ہے قرآن پاک جو بھی لکھا ہوا ہے وہ سارا سرکاری کارندوں کے پاس جمع کروا دیا جائے اور انہوں نے ان سب نسخوں کو جلوا دیا اس وقت بعض صاحب کرام نے اس سے اختلاف کیا کہ یہ درست نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں قرآن مجید کے بارے میں ایک فی ہزار ایک فی لاکھ ایک فی کروڑ بھی کوئی امکان باقی رہنے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں جس میں آگے چل کے کوئی اختلاف پیدا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی اسپیلنگ اختیار کی ہو رسول اللہ صاحب خود تو نہیں ملازم فرماتے تھے نا پڑھنے والا پڑھ کے سناتا تھا حضور سماعت فرمایا کرتے تھے پھر اصلاح فرما دیا کرتے تھے اب کس نے اس کو الف سے لکھا کس نے بغیر الف کے لکھا یہ تو کلیئر نہیں تھا ہو سکتا ہے کس نے الف سے لکھا ہو کس نے بغیر الف کے لکھا ہو تو اور کچھ نہیں تو کم از کم اسپیلنگ کا تو ویریشن پیدا ہو جاتا پھر کوئی کہتا کہ جہاں بغیر الف کے لکھا یہ کتب ہے اور جہاں الف کے ساتھ لکھا ہے وہ الف ہے وہ واحد ہے کتاب ہے یہ اختلاف ہو سکتا تھا یہ ہو سکتا تھا کہ اسماعیل اور شخص تھے اور یہ اسماعیل اور کوئی شخص تھا مثلا یہ تو میں مثالیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس طرح کے اختلافات کا امکان موجود اور اس اختلاف کا امکان تو یقیناً تھا کہ جن صحابہ کرام نے ذاتی نسخے تیار کیے تھے ان سے ترتیب میں کوئی بھول چک ہو گئی ہو انسانی بھول چک ہر وقت ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے انہوں نے سورہ علم نشرہ کو پہلے لکھ دیا ہو اور اللہ کا بھلا کرے وشمس کو بعد میں لکھ دیا ہو اس کا امکان انسانی سطح پر ہو سکتا ہے بھول چوک ہر ایک سے ہو جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ صاحب کے, کے, کے آرمینیا سے لے کر اور سوڈان تک اور ملتان سے لے کر اور اسپین تک آپ سارے نسخوں کو چیک کریں کتنے نسخے ہوں گے لاکھوں ہوں گے کروڑوں ہوں گے ہر ایک کو چیک کر کے ویریفائی کرنا اور اسپیلنگ کے مطابق بنانا یہ تو ممکن نہیں اس لیے جو کام آسان ہے وہ یہ کہ ان سب کو ضبط کر کے اور ضائع کر دیا جائے بعض صاحب کرام نے اس شدت سے اختلاف کیا اور ان کا اختلاف سمجھ میں آتا ہے جنہوں نے اختلاف کیا اس میں حضرت اللہ مسعود جیسے عظیم انسان بھی شامل تھے انہوں نے کیوں اختلاف کیا ہم نہیں جانتے لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنا نسخہ نہیں دوں گا اپنا مصحف میں نہیں دوں گا میرے پاس رہے گا میں حضور کے زمانے سے اس کو پڑھتا چلا رہا ہوں حضور کے سامنے میں نے لکھا ہے اب یہ کل کے بچے آ کے ثابت نوجوان تھے چوبیس سال کے تھے اللہ مسعود مکہ مکرمہ کے شروع دور کے مسلمانوں میں تھے یہی لفظ انہوں نے فرمایا کہ یہ کل کے بچے آ کے مجھے بتا دیں کہ میں کیسے لکھوں میں نہیں دوں گا خلیف ہے سوم نے اللہ تعالیٰ ان کو خیر فرمائے سختی فرمائی کہا کہ نہیں میں تو یہ کروں گا اور ان سے نسخے کو ضبط کر لیا زبردستی بعد میں انہوں نے فرمایا کہ عثمان کو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے انہوں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا اور اس وقت میرے ذہن میں وہ بات نہیں تھی جو ان کے ذہن میں تھی حضرت علی نے بعد میں فرمایا کہ اگر ہم میں سے کوئی اور ہوتا تو وہی کرتا جو عثمان نے نے کیا کیا انہوں بالکل ٹھیک اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر فرمایا اس وقت سے ان کا لقب پڑ گیا جامع الناس علی القرآن قرآن پر لوگوں کو جمع کرنے والے جس کو مخففاً جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے یہ جو صحابہ کرام کے نسخے تھے اپنے اپنے ان میں سے تمام بڑے بڑے صحابہ کا اپنا نسخہ تھا عبداللہ نے مسعود کا اپنا تھا حضرت نے کعب کا کا اپنا اپنا تھا تھا عائشہ صدیقہ آج ان میں سے کوئی نسخہ موجود نہیں ہے لیکن ان نسخوں کے بارے بعض تفصیلات ملتی ہیں کہ وہ نسخے اس طرح کے تھے مثال کے طور پر عبداللہ مسعود کے نسخے میں ان کے آخر میں جہاں سورہ اخلاص ختم ہوتی ہے وہاں انہوں نے دعا قنوت بھی لکھی ہوئی تھی اپنی یادداشت کے لیے لکھی تھی حضور نے ان کو دعا قنوت سکھائی تھی انہوں نے لکھ لی اب خلیفہ سوم کا کہنا یہ تھا کہ کل اگر کوئی آ کے اس کو بھی قرآن کی آیت مان لے اور کہے گی جی قرآن سے ایک آئے ایک صورت دی گئی تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا آپ کہاں ہوں گے بتانے کے لیے تو میں نے اپنی یادداشت کے لیے لکھی تھی حضرت عائشہ صدیقہ نے قرآن پاک کے مختلف الفاظ کا جو مفہوم حضور سے سنا تھا وہ اپنے حاشی پہ لکھا ہوا تھا لکھوایا ہوا تھا چنانچہ ان کے نسخے میں جہاں قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے حافظ وسلط الوسطیٰ وقوم اللہ انہوں نے اس کے نیچے لکھا ہوا تھا حافظ علیہ صلاحی وسلاط البطیٰ صلاح الاصف وقوم اللہ قانتین یعنی اس سے مراد اثر کی نماز ہے سلاتے مستا سے یہ بتانے کے لیے یاد رکھنے کے لیے انہوں نے اس میں لکھ دیا تو آپ اپنے ذاتی نسخے میں حاشیے پہ جو لکھیں وہ آپ کی یادداشت کے لیے ہوتا ہے لیکن اگر اس کا امکان ہو کہ یہ اصل متن سے ملتبس نہ ہو جائے تو پھر اس کے خلاف یا اس کے بارے میں کوئی اقدام کرنا پڑے گا اور یہ اقدام خلیفہ سوم نے کیا اللہ تعالیٰ ان کو ذرا خردہ فرمائے یہ نسخے جن کی تعداد بے اختلاف روایات پانچ یا سات یا پندرہ ہے مختلف علاقوں میں بھیج دیے گئے اور وہاں کے لوگوں سے کہا گیا حکام کو لکھا گیا کہ موجودہ نسخے لے کر ضائع کر دیے جائیں جلا دیے جائیں اور نئے نسخے ان کی نقل کے طور پہ تیار کیے جائیں یہ جو نسخے تھے ان میں سے بہت سے نسخے کئی سو سال تک باقی رہے اور تاریخ میں ان سب کا تذکرہ ملتا ہے ان میں سے چار اس وقت دنیا میں موجود ہیں جن میں سے تین کی میں نے بھی زیارت کی ہے براہ راست میں نے دیکھا ہے تینوں موجود ہیں ایک دمشق میں ہے ایک استنبول میں ہے ایک تاشقند میں ہے اور ایک برٹش میوزیم لندن میں جو نسخہ تاشقند میں ہے وہ اس سے ذرا چھوٹے سائز کا ہے اتنے سائز کا لمبا ہوگا یعنی ایک ہاتھ کے قریب لمبا جس کو ایک ذرا کہتے ہیں اتنا لمبا ہوگا چوڑائی میں کوئی ایک فٹ سے کچھ زائد معلوم ہوتا چودہ پندرہ انچ کے قریب معلوم ہوتا میں نے ناپا نہیں لیکن جو اندازہ ہے چودہ پندرہ انچ کے قریب چوڑائی ہوگی اور موٹے حروف میں لکھا ہوا ہے کوفی رسم الخط سے ملتے جلتے خط میں لکھا ہوا ہے جس کو ہمیری خط الخط کہتے تھے جو کوفی کی ایک پیش رو یا ابتدائی شکل تھی اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ لکڑی کے قلم سے جیسے تختی پہ لکھنے کا قلم ہوتا ہے ذرا موٹے حروف میں لکھا ہوا ہے ایک روایت یہ ہے کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے اسلام نے ان کو شہید کیا تو اس وقت اسی نسخے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور جو صفحہ کھلا ہوا تھا وہ یہاں سے جو ہوتا تھا کا حمد اللہ وہ سمیع العلیم اس صفحے پہ ان کے خون کے نشانات بھی ہیں ابھی بھی نظر آتے محسوس ہو گئے جب یہ کام مکمل ہو گیا تو گویا قرآن پاک کی حفاظت کا جو آخری مرحلہ تھا متن کی حفاظت کا وہ مکمل مرحلہ لیکن ایک کام کرنا ابھی باقی تھا اور وہ یہ کہ چونکہ سب لوگ عرب تھے ان کی زبان اپنی تھی وہ جانتے تھے کہ کیا ہے صحابہ کرام سارے کے سارے حافظ تھے ہزاروں پورے قرآن کے اور لاکھوں جزوی قرآن کے اس لیے ان کو بہت سی ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں تھی جو بعد والوں کو پیش آئی مثلا اس وقت عام طور پر نقطے لگانے کا رواج نہیں بغیر نقطے کے لوگ لکھا کرتے تھے پتہ نہیں آپ میں سے کس نے دیکھا کہ نہیں دیکھا میں نے بھی اپنے بچپن تک بعض ایسے لوگوں کو دیکھا جو اردو میں خط لکھتے ہوئے نقطے نہیں لگاتے تھے اور بغیر نقطوں کا لکھا کرتے تھے پرانے تحریروں میں مل جائیں گے ایسے خطوط کہ جہاں بغیر نقطوں کی تحریریں اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ کیا ہے پرانے پاک میں بھی نقطے نہیں لگائے جاتے تھے اور اعراب کا بھی رواج نہیں تھا زبردیر جیسے اردو میں ہم نہیں لگاتے زبردیر نہیں ہوتا آپ کسی چینی کو اردو پڑھائیں تو اس کو زبردی لگا کے بتانا پڑے گا وہ تو زبردیر کی ضرورت محسوس کرے گا ہم اور آپ نہیں کریں گے اپنی زبان میں زبردیر کی ضرورت نہیں لگتی انگریز انگریزی بولتا ہے ضرورت نہیں پڑتی ہمارے یہاں جب ڈکشنری چھپتی ہے تو اس میں اس کو اٹیلکس میں یا اردو میں ٹرانسلیٹریٹ کر کے بتاتے ہیں کہ پروناؤنس کیسے کریں تو پروناؤنسیشن میں مدد دینے کے ٹولس کی ضرورت پڑتی ہے غیر زبان والے کو جو اہل زبان ہو اس کو ضرورت نہیں پڑتی چنانچہ صاحب کرام کو تعبین کو ابتدائی دور میں ضرورت نہیں لیکن بہت جلد ایسا ہوا کہ بڑی تعداد میں غیر عرب اقوام اسلام میں داخل ہوئی ابھی ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے کے ختم ہوتے ہی آرمینیا اور سائبیریا کی حدود تک اسلام چلا گیا اسپین میں حضرت عمر فاروق کے زمانے کے فوراً بعد اسلام داخل ہو گیا حضرت عمر کے زمانے میں ہمارے اس بر صغیر میں اسلام آ گیا مسلمان بر صغیر میں حضرت عمر کے زمانے پہنچ گئے تو اب نئے نئے لوگ داخل ہو رہے تھے ان کو قرآن پاک پڑھانے میں ضرورت تھی کہ ان کو بتایا جائے کہ وہ کس طرح سے اس کا تلفظ کریں تو ایک روایت کے مطابق حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کے ایک شاگرد تھے ابو الاسود علی انہوں نے قرآن پاک پر نقطے لگائے لیکن ان نقطوں کا کچھ سرکاری طور پر بطور پالیسی کے ان کو اختیار نہیں کیا گیا بلکہ ایک مدد تھی جو لوگوں کو دے دی گئی کہ لوگ چاہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں کچھ لوگ نقطے لگایا کرتے تھے کچھ نہیں لگایا کرتے تھے لیکن ابو الاسرت علی نے پہلی مرتبہ علی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق نقطے لگانے کا اہتمام کیا اور اس کا ایک فارمولہ مقرر کیا یہ سلسلہ جاری رہا لیکن اس بات کو بطور سرکاری پالیسی کے لازمی اختیار کرنے کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے آدمی کو دی جو زیادہ اسلامی تاریخ میں نیک نام نہیں ہے یعنی حجاج حجاج ابن ابن یوسف نے بطور پالیسی کے یہ حکم دیا کہ قرآن پاک کا کوئی نسخہ بغیر نقطوں کے قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کی اجازت نہیں دی جائے گی چنانچہ حجاج ابن یوسف کے زمانے سے قرآن پاک میں نقطے لگائے جانے کا عمل شروع ہوا زبر زیر کا ابھی تک بھی رواج نہیں تھا اس لیے کہ عربی جاننے والا زبر زیر کا محتاج نہیں تھا اور جو اسلام میں داخل ہوتا تھا وہ عربی سیکھ لیا کرتا تھا عربی سیکھنے کے بعد زبر زیر کی ضرورت نہیں پڑتی آج بھی جو عربی کتابیں عام چھپتی ہیں اور عربی داں اس کو پڑھتے ہیں اس میں زبر زیر نہیں ہوتا غیر زبر کے پڑھتے ہیں لیکن قرآن پاک کو پڑھنے والے سارے عرب نہیں ہوتے سارے عربی داں ہوتے غیر عربی جانے والا بھی پڑھتا ہے اس لیے یہ کام دوسری صدی ہجری کے اواخر یا تیسری صدی ہجری کے اوائل میں ہوا بنی عباس کے زمانے میں اسلامی تاریخ کی ایک بڑی اہم اور غیر معمولی شخصیت گزری ہے اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں جو اہم ترین جینیس اور عبقری پیدا ہوئے ان میں سے وہ ایک تھا خلیل ابن احمد الفراہیدی خلیل ابن احمد فراہیدی کئی علم و فنون کا مجید ہے اور اعراب کا بھی مجید اعراب کا تصور سب سے پہلے اس نے دیا اور قرآن پاک پر اعراب لگائے اس لیے وہ تمام مسلمانوں کے اور بالخصوص غیر عرب مسلمانوں کے شکر اور ابتنان کا مستحق ہے کہ اس نے یہ کام آسان کر دیا اور غیر عرب مسلمانوں کو قرآن پڑھنا آسان کر دیا اس کے بعد جتنے نسخے قرآن پاک کے لکھے گئے وہ اسی زبر زیر اور نقطوں کے ساتھ اور خط کوفی میں لکھے گئے ایک سو ساٹھ سے لے کر اور چوتھی صدی ہجری کے غالباً اواخر تک خط کوفی میں لکھا جاتا رہا اس میں مزید بہتری ہوتی گئی نکھار آتا گیا چوتھی صدی ہجری کے اواخر میں خط نسخ پیدا ہوا اور خط نسخ میں قرآن پاک لکھا جانے لگا اور آج تک خط نسخ میں لکھا جاتا ہے جس میں مزید بہتری پیدا ہو رہی ہے خط نسخ میں قرآن پاک مسلم ممالک کے بیشتر حصوں میں لکھا جاتا ہے بیشتر انڈونیشیا سے لے کر اور آپ سمجھ لیں تقریباً لیبیا کے مشرقی علاقوں تک پھر آگے چل کر الجزائر میں اور مراکش میں ایک خاص خط مغربی ہے ہے اس اس میں لکھا جاتا میرے پاس کے نسخے موجود ہیں خط مغربی بڑا مختلف ہے خط سے اس میں قرآن پاک لکھا جاتا ہے اور آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو تو کل مجھے یاد رہا تو میں لے آؤں گا آپ دیکھ لیجیے گا خط مغربی کیسا ہوتا ہے قرآن پاک اس میں لکھا جاتا ہے اس پورے علاقے میں مراکش الجزائر اور تیونس اور پھر اس کے نیچے جو کئی علاقے ہیں وہاں یہ ریجن ہے جہاں خط مغربی میں لکھا جاتا ہے خط مغربی میں کب سے لکھا جانا شروع ہوا مجھے نہیں معلوم لیکن اندازہ یہ ہے کہ پچھلے چار پانچ سو سال سے خط مغربی میں اس علاقے میں لکھا جا رہا ہے اس تقسیم کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی اور تقسیم اس وقت تک مروج نہیں شروع میں مروج نہیں بعد میں جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا تاشیر اور تخمیز کا سلسلہ ہوا کہ ہر پانچ آیتوں پر نشان لگایا جائے ہر دس آیتوں پہ لگائے جائے بعض صحابہ اس کو پسند کرتے تھے بات پسند نہیں کرتے تھے اور بعض کے بارے میں ناپسندیدگی کی کوئی رائے نہیں تھی بعد میں چل کر جب حفظ قرآن کے باقاعدہ مکاتب جگہ جگہ قائم ہوئے اور غیر عرب علاقوں میں کم سن بچوں کو قرآن پاک حفظ کرایا جانے لگا جو عربی نہیں جانتے تھے تو ضرورت پیش آئی کہ قرآن پاک کے ایسے چھوٹے چھوٹے اجزاء الگ الگ کر دیے جائیں یعنی آئیڈینٹیفائی کر دیے جائیں جن کو یاد کرنا بچوں کے لیے آسان ہو اور نمازوں میں پڑھنا بھی آسان ہو خاص طور پہ مسلمانوں میں حضرت فاروق کے زمانے سے رواج ہے کہ تراویح کی نماز با جماعت ہوتی ہے اور اکثر و بیشتر بیس پڑھنے والے ہیں کچھ کم بھی پڑھتے ہیں کچھ زیادہ بھی پڑھتے ہیں بعض لوگ زیادہ پڑھتے تھے بعض کم پڑھتے تھے لیکن منہ میں رویہ بیس رکاتے پڑھنے کا مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں حضرت عمر کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی جبکہ ہمارے حضرات بیس رکعت کو ضروری سمجھتے آٹھ کو سنت سمجھتے ہیں اس کے سنت سمجھنے کے باوجود وہ روایت وہاں قائم ہے کہ بیس رکعتیں پڑھی جائیں تو بیس رکعتوں میں قرآن پاک اگر پورا کیا جائے اور حافظ اس کو پڑھے تو حفاظ کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے اور خاص طور پہ رمضانی حفاظ کا میرے جیسے کہ ان کے لیے درمیان سے شروع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ہر حافظ کے ساتھ ہوتا ہے آپ کو کوئی غزل یاد ہو کوئی نظم یاد ہو آپ سے کہا جائے شروع سے آپ پڑھ کے پوری سنا دیں گی درمیان سے کوئی شعر کہیں کہ یہ سنائے آگے تو بڑا مشکل ہوتا ہے اور تجربہ کرنا ہو تو بچے سے کہیں کہ سی کے بعد کیا آتا ہے یا ای کے بعد کیا آتا ہے تو شروع سے پڑھے گا اے بی سی ڈی یہ پھر بتائے گا کہ ای کے بعد ہی آتا ہے یعنی انسانی حافظے کی ایک کمزوری ہے یا خاصہ ہے جو بھی کہیں وہ شروع سے تو پڑھ سکتا ہے درمیان سے کسی چیز کو یونٹائز کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اس کو یونٹ بنانا تو حفاظ کو بڑا مسئلہ پیش آتا تھا کہ جب رکعت کے بعد اگلی رکعت میں پڑھیں تو درمیان سے کیسے پڑھیں تو ان کو اس یونٹ سے مانوس کرنے کے لیے قرآن پاک کو پانچ سو چالیس حصوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ اگر بیس رکعت روز پڑھی جائے تو ستائیس شب کو قرآن پاک ختم ہو جائے یہ جو پانچ سو چالیس حصے کیے گئے یہ اکثر و بیشتر مضمون کے حساب سے کیے گئے یعنی ملتے جلتے مضمون کو ایک حصے میں کر دیا گیا تاکہ جب بچہ شروع سے یاد کرے تو رکو کے حساب سے یاد کرے اور جب نمازوں میں پڑھے تو رکو کے حساب سے پڑھے جب تراوی میں سنائے تو رکو کے حساب سے سنائے تاکہ اس کو دقت نہ ہو یہ کب ہوا یہ مجھے معلوم نہیں میں نے تحقیق کی کوشش کی لیکن ایک دو حضرات سے پوچھا بھی یہ تو معلوم ہے کہ چوتھی صدی ہجری ہجری میں شروع ہو گیا کام اس لیے کہ چوتھی پانچویں صدی ہجری کے بعد نسخے ایسے موجود ہیں جن میں یہ انڈیکیشن موجود ہے رکو کی لیکن کس نے کیا کیا اور کب یہ معلوم نہیں اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس نے کیا لیکن جس نے کیا بہت اچھا کیا ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کام عرب دنیا میں نہیں ہوا عرب دنیا سے باہر ہوا ایران میں ہوا افغانستان میں ہوا ہندوستان میں ہوا ہم نہیں جانتے اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے غیر عرب ممالک میں جو قرآن پاک کے نسخے چھپے ہوئے ہیں پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش افغانستان سینٹرل ایشیا ان میں تو رکو کی نشاندہی ہے جو عرب دنیا کے چھپے ہوئے ان میں رکو کی نشاندہی نہیں ہوتی ان کے اجزاء کی تقسیم اور وہ ایک پارے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں حزب پھر حزب کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں نصف الحزب پھر نصف الحزب کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں رب الحزب تو ان کی تقسیم الگ ہے وہ وہاں کے نسخوں میں لکھی ہوئی ہمارے نسخوں میں وہ حزب وغیرہ کی تقسیم نہیں جب یہ سلسلہ مقبول ہوا تو پھر شروع میں تو لوگ سات دن میں پورا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے تو منزلوں میں تقسیم ہو گئے جیسا کہ میں نے عرض کیا فمی بھی شوق لیکن بعد میں ہمتیں کمزور ہوئی اور دنیاوی مشاغل میں انہماک بڑھا تو پھر سات دن میں قرآن پاک مکمل کرنے والے لوگ تھوڑے رہ گئے زیادہ وہ تھے جو مہینے میں قرآن پاک مکمل کیا کرتے تو مہینے میں اس طرح سے کوئی ترتیب بن جائے کہ آسانی سے اس کو متعین ہو کہ یہاں ختم کرنا ہے اس سہولت کو پیدا کرنے کے لیے بعض لوگوں نے قرآن پاک کو تیس برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جو تیس پارے یا سی پارے یا اجزا کہلاتے ہیں یہ کس نے کیا یہ بھی نہیں معلوم لیکن یہ بھی غالباً چوتھی پانچویں صدی ہجری میں ہوا اس لیے کہ اس سے پہلے کے نسخوں میں یہ ایجوکیشن موجود نہیں اس کا قرآن پاک کی اصل تقسیم سے کوئی تعلق نہیں نہ مضامین سے تعلق ہے یہ محض سہولت کی خاطر ہے کہ تیس برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے کوشش کی گئی کہ آیت پہ ختم ہو مضمون بعض جگہ ختم ہوتا ہے بعض جگہ نہیں ہوتا اس لیے اس کا کوئی تعلق قرآن پاک کے سمجھنے یا سمجھانے سے یا فہم سے نہیں جہاں تک بات ہے قرآن پاک کے متن کا وہ تو یہ آپ کے سامنے آ گیا لیکن متن میں بھی بعض اوقات ایک لفظ ایک علاقے میں بھی دو طرح بولا جاتا ہے ایک لفظ کو بولنے کے دو طریقے ہوتے ہیں خود آپ کسی بھی زبان کو لے لیں اردو انگریزی پنجابی پشتو اور جس علاقے کو بھی آپ معیار قرار دیں اس علاقے میں بھی کسی ایک لفظ کا تلفظ دو طریقے سے یا تین طریقے سے ہوتا ہے یہ کام رواج کی بات تو قریش میں بھی مکہ مکرمہ میں بھی بلکہ حجاز میں بھی جہاں کی زبان تھی حجاز کی زبان میں بھی بعض الفاظ ایک سے زائد انداز سے بولے جاتے تھے اور جو بولے جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے اس اس کو طرح بولتے ہوئے سنا اور وہ تواتر سے ہم ہم تک, تک پہنچا وہ بھی قرآن پاک کا حصہ ہے آپ نے سات ساتوں کا نام سنا ہوگا وہ سات یہی سات جو صحابہ کرام سے تواتر کے ساتھ منقول ہیں اور رسم عثمانی حدود کے اندر ہیں اور صحابہ کرام کے زمانے سے لوگ اس کو اسی طرح پڑھتے آ رہے ہیں وہ بھی قرآن پاک کا اسی طرح حصہ ہے جیسے کوئی بھی روایت حصہ ہے اس طرح کی روایتیں مشہور دس ہیں ان میں سے سات زیادہ مشہور ہیں لیکن یہ ساری کی ساری متواتر روایتیں کہلاتی ہیں جیسے مالک اور ملک دونوں لفظ استعمال ہوتے تھے کچھ لوگ مالک کہتے کہتے تھے کچھ ملک تھے اب ملک وہاں میم لام کاف سے لکھا ہوا ہے کھڑا زبر زبر ہو ہو تو تو مالک پڑھا پڑھا جائے جائے گا گا دوسرا ملک اس وقت نہ کھڑا زبر تھا نہ بیٹھا زبر تھا کچھ بھی نہیں تھا خیر آپ تو نہیں تھے اس لیے اس میں مالک اور ملک دونوں کے پڑھنے کی گنجائش تھی اور عرب میں حجاز میں اس لفظ کو دونوں طرح بولا جاتا تھا مفہوم کے اعتبار سے بھی دونوں درست ہیں روز جزا کا بادشاہ اور روز جزا کا مالک بادشاہ بھی مالک ہوتا ہے اپنے علاقے کا اس لیے یہ اختلاف قراعات جو ہے جو تنوع قراعات ہے جس کی تعداد سات یا یا دس ہے وہ قرآن پاک کے ان رسم رسمانی میں موجود اس وقت جو قرآن پاک لکھا جاتا ہے وہ تو تمام قرآت کو شامل ہے اس میں ساری قرآتیں شامل ہیں لیکن زبر زیر لگانے میں قرآت کا لحاظ کرنا پڑ رہا ہے جب آپ زبر زیر لگائیں گے تو آپ کو مالک اور ملک میں سے ایک چوز کرنا پڑے گا تو عام طور سے اتفاق رائے سے یہ طے کیا گیا کب طے ہوا میں نہیں جانتا لیکن شروع سے چار پانچ سو سال بلکہ ایک ہزار سال سے چلا آ رہا ہے کہ جب قرآن پاک کا نسخہ لکھا جائے گا تو امام حفظ کی روایت جو امام عاصم سے ہے اس کے مطابق لکھا جائے گا روایت حفظ عن عاصم ابن ابن نجود الکوفی عاصم ابن ابن نجود قرآت کے بہت بڑے امام تھے جن کا سلسلہ تلمز حضرت اللہ مسعود حضرت عبی ابن کعب تک پہنچتا ہے ان دو صحابہ سے انہوں نے بالواسطہ قرآن پاک کی تعلیم پائی تھی ایک واسطے سے یہ خود تبا تعبید ہے ان سے روایت کرتے ہیں ان کے صحابی حضرت حفظ تو یہ روایت حفظ کہلاتی ہے حفظ عن عاصم ابن ابن نجود الکوفی اس وقت جو نسخہ قرآن پاک کے لکھے جا رہے ہیں پوری دنیا میں وہ ان کی روایت کے مطابق لکھے جا رہے ہیں ایک روایت ورش کی بھی ہے جس میں کہیں کہیں تھوڑا سا لفظی اختلاف ہے مغربی دنیا میں مغرب سے مراد یعنی دنیا اسلام کے مغرب میں یعنی مراکش الجزائر تیونس لیبیا میں روایت ورش کے مطابق لکھے جا رہے ہیں مثلا وہاں مالک کا جب ہوگا اس پہ کھڑا زبر نہیں ہوگا بلکہ پڑا زبر ہوگا اس کو ملک پڑھیں گے اسی طرح سے جیسے جہاں الف مقصورہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ سارے کے سارے ایک مد کے وقف ہیں اور اس میں جیسے ایک مد کا جتنا ڈیوریشن ہوتا ہے وہ اس میں ہوگا اور اس کو کھڑا پڑھا جائے گا زبر کے ساتھ لیکن امام ورش کی روایت میں اس کو تھوڑا امالے کے ساتھ پڑھا جائے گا جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ مجرحا جیسے ہم پڑھتے ہیں حالانکہ مجراہا ہے مجرا لیکن اس کو ہم مجرے پڑھتے ہیں تو جس طرح سے ہم یہاں امالہ کرتے ہیں بسم اللہ مجرحہ میں اسی طرح سے وہ ہر اس جگہ امالہ کرتے ہیں امام ورش جہاں الف مقصور آیا معذ اللہ یعنی تھوڑا سا بالکل یہ کے ساتھ نہیں بلکہ یعنی الف کو اس طرح بولا جائے جیسے اس کو تھوڑا جھکا کے بولا جا رہا یہ صرف ایک پروناؤنسیشن کا فرق ہے لکھنے میں باقی کسی چیز میں کوئی فرق نہیں یہ ہے وہ روایات سبا یا قرآت سبا جو آج کل مروج میں اپنی بات ختم کرتا ہوں یہاں اب حضرت عثمان غنی کے زمانے تک ہم آ گئے اس کے بعد جتنے قرآن پاک کے نسخے اس کے مطابق لکھے جا رہے ہیں اور ایک بات کہہ کے میں ختم کر دیتا ہوں آج سے تقریباً ستر پچہتر سال پہلے بعض اہل مغرب کو یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن پاک تو محفوظ ہے مسلمانوں کا یہ دعویٰ اسی طرح سے بھی قابل تردید نظر نہیں آتا کہ قرآن پاک اسی طرح محفوظ ہے جیسے حضور علیہ السلام دے گئے جبکہ ہماری کتابیں خاص طور پہ بائبل اس طرح محفوظ نہیں ہے تو ہمیں ایک کوشش کر کے کوئی اختلاف قرآن پاک میں دکھانا چاہیے تو ایک ادارہ جرمنی میں بنایا گیا دوسری جنگ عظیم سے پہلے اور اس میں قرآن پاک کے لاکھوں نسخے جمع کیے گئے انڈونیشیا سے لے کر اور مراکش کا قلبی نسخے جہاں جہاں ملے لاکھوں مختار جمع کر کے ماہرین کی بڑی ٹیم کو بٹھایا گیا اسی طرح سے بائبل کے نسخے جمع کیا گیا اور بائبل پر ایک ٹیم کو بٹھایا گیا یہ ادارہ ابھی کام کر رہا تھا مکمل نہیں ہوا تھا اس کا کام کہ یہ دوسری جنگ عظیم میں بم اس پہ گرا ہوا تباہ ہو گیا ادارہ سارا ریکارڈ بھی تباہ ہو گیا لیکن اس ادارے کی ایک ابتدائی رپورٹ ایک رسالے میں شائع ہوئی تھی جس کا خلاصہ مجھے ایک مرتبہ ڈاکٹر اللہ صاحب مروم نے پڑھنے کو دیا اصل جرمن میں تھا میں نے دیکھا بھی نہیں اور میرے علم میں بھی نہیں صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ جرمن رسالے میں سکھایا اس کا خلاصہ انہوں نے مجھے دیا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ قرآن پاک کے جتنے بھی نسخے ہیں ہم نے دیکھے اس میں کتابت کی غلطیاں تو کہیں کہیں نظر آتی ہیں کہ لکھنے والے سے کتابت میں غلطی ہو گئی الف چھٹ گیا بے چھٹ گئی لیکن نسخوں کا اختلاف ایک بھی نہیں ملا نسخوں کا اختلاف اور کتابت کی غلطی میں فرق یہ ہے کہ کتابت کی غلطی تو ایک نسخے میں ہوگی آپ نے اپنا نسخہ تیار کیا اور کہیں آپ سے بھول چوک ہو گئی تو ایک لفظ رہ گیا کہیں واو رہ گئی لیکن باقی سارے نسخوں میں واو ہے اس کا مطلب یہ کہ غلطی آپ کی ہے اختلاف قرآت یہ ہے کہ دس ہزار نسخے ہیں ان میں سے ایک ہزار میں واو نہیں ہے اور نو ہزار میں واو ہے تو محض پھر یہ ایک آدمی غلطی نہیں ہوگی یہ اختلاف قرآت ہوگا یا اختلاف نسخ ہوگا تو انہوں نے کہا کہ اختلاف نسخ تو کوئی نہیں ہے قرآن پاک میں ذاتی انفرادی غلطی کی مثالیں کچھ ملتی ہیں اور وہ اکثر ایسی ہے کہ لوگوں نے اس کو قلم سے ٹھیک کر دیا ہے جہاں جہاں غلطی ملی وہیں حاشیے پر یا متن میں یا بیر سطور میں اس کی اصلاح بھی نظر آئی کہ کسی پڑھنے والے نے اصلاح کر دی جس سے پتا چلا کہ پڑھنے والوں نے اس کو غلطی ہی سمجھا اور اختلاف نسخہ نہیں سمجھا جہاں تک بائبل کے نسخوں کا تعلق ہے تو ہم نے جو انفرادی غلطیاں تھیں وہ چھوڑ کر جو اختلاف نسخ کی ویریشن ہم نے نکالی ان کی تعداد کو پونے دو لاکھ اور ان پونے دو لاکھ میں ایک بٹا سات وہ ہیں جو بڑے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں جن سے بائبل کے متعلق اور میسج میں فرق پڑتا ہے یہ ٹینٹیٹیو رپورٹ اس ادارے کی انیس سو انتالیس سے پہلے شائع ہوئی تھی انیس سو انتالیس میں جنگ عظیم شروع ہوئی اور اس دوران میں وہ ادارہ تباہ ہو گیا یہ پوری تفصیل جو کل اور آج میں نے عرض کی اس کی تصدیق ہو جاتی ہے غیر مسلموں کی اس رپورٹ سے کہ قرآن پاک کو صحابہ کرام نے جس طرح سے دل و جان سے محفوظ کیا اس سے بڑھ کر انسانی ذہن اور دماغ میں کسی چیز کی حفاظت کرنے کا کوئی طریقہ آ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے جانشینوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عطا فرمائے اور ان کو وہ اجر عطا فرمائے جو اس بہت بڑے کام کے نشان ہو اور ان کے بعد آنے والوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن میں سے ایک بڑا کام یہ بھی ہے کہ قرآن حفظ کرنے والے اور سینوں میں اس کو محفوظ کرنے والے اور اپنے سینوں کو انجیل بنانے والے موجود ایک پرچہ ہے عربی زبان میں دوسری زبانوں سے اس لیے بھی منفرد ہے کہ لنگوسٹکس کے مطابق یہ واحد زبان ہے جس کے بارے میں یوں محسوس ہوتا ہے گویا آرٹیفیشلی طور پر کنسٹرکٹ کی ہو مثلا اس کے افعال مختلف اوزان وغیرہ کو دیکھا جائے جن کے بارے میں لنگوسٹکس کی رائے ہے ہے کہ ٹھیک عربی زبان تو علمی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے اتنی غیر معمولی عقلی بنیادوں پر قائم ہے کہ کوئی اور زبان عقلی بنیادوں پر اس طرح قائم نہیں ہے جیسے عربی زبان قائم ہے یہاں تک کہ ہر زبان میں گرامر اور قواعد کے اصول ہوتے ہیں لیکن کوئی قوم یہ نہیں کر سکتی کہ اپنی زبان کے قواعد ضوابط کو لاجیکل دلائل کے ساتھ پیش کرے کہ ایسا کیوں ہے عربی زبان میں ہر قاعدے کا سبب بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ گرامر کا قاعدہ ہے تو کیوں ہے یہ ایسی چیز ہے کہ دوسروں کے لیے ناقابل تصور ہے میں ذاتی مثال ایک دلچسپ آپ سے کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ عربی زبان میں کس طرح کی باتیں میں آج سے پندرہ بیس سال بلکہ پچیس سال پہلے فرینچ پڑھا کرتا تھا یہاں فرینچ کلچر سینٹر جب پہلے دن میں وہاں پڑھنے کے لیے کیا تو وہ الفابیٹس بتا رہا تھا ٹیچر یا بتا رہی تھی غالب تھی وہ بتا رہی تھی تو اس نے وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ سی کے بعد جب اے یا یو آتا ہے تو اس کی آواز کافی ہوتی ہے اور جب ای e یا آئی آتا ہے تو اس کی آواز سین کی ہوتی ہے یہ سمجھانے میں اس کو تعمل ہو رہا تھا انگریزی وہ جانتے نہیں تھی فرینچ میں بتا رہی تھی اور لوگ نہیں سمجھ رہے تھے تو مجھ سے اس نے پوچھا کہ تم سمجھ گیا میں جی میں سمجھ گیا کہ کیا ہے میں یہ بھی سمجھ گیا کہ ایسا کیوں ہے کیوں کیا مطلب میں نے کہا مجھے اس کی لاجک بھی معلوم ہے اس کے لیے کہ اس کی لاجک کیا ہو سکتی ہے فرینچ لوگ ایسے ہی بولتے ہیں میں نے کہا فرج لوگ بغیر لاجک کے بات کرتے ہیں نہیں میں نے کہا اس کی لاجک ہے ویسی میرے ذہن میں آیا اس لیے کہ میں نے عربی زبان کی گرامر پر کتابیں پڑھی ہوئی تھی ویسی میرے ذہن میں ایک لطیفے کے طور پر آیا میں نے کہا دیکھو جتنی آوازیں ہیں اور یہ عربی خط میں ملتا ہے جتنی آوازیں ہیں ان کی دو قسمیں فن تجوید کتاب میں آپ نے پڑھا ہوگا جنہوں نے پڑھا ہے تجوید ایک وہ حروف ہوتے ہیں جو نرم آواز والے کہلاتے ہیں ایک وہ حروف ہوتے ہیں جو سخت آواز والے کہلاتے ہیں اس نے کہا واقعی ایسا ہے میں نے کہا جو حروف سخت آواز والے ہیں ان میں رجحان آواز کا بلندی کی طرف ہوتا ہے اور جو نرم آواز والے ہیں اس میں نیچے کی طرف ہوتا ہے نشے کی طرف تھوڑا سوچ کے کہنے لگی ہاں واقعی ایسا ہی ہے پھر میں نے کہا کہ جو حروف وہ ہیں جن میں آواز کا رجحان بلندی کی طرف ہے ان کی مناسبت اے اور یو سے زیادہ بنتی ہے تھوڑا سوچ کہنے لگی ہاں میں نے کہا جن کی آواز نرم ہے اور جن کا رجحان نشیب کی طرف ہے ان کی مناسبت آئی اور ای e سے زیادہ بنتی ہے ہاں؟ میں نے کہا اسی لیے ای اور آئی سے پہلے آئے تو سین کی آواز دیتا ہے جو نرم ہے اور اے اور یو سے پہلے آئے تو کاف کی آواز دیتا ہے جو سخت آواز ہے اچھا، اس قدر اس کو حیرت ہوئی جا کے وہ ہمارا ڈائریکٹر تھا سینٹر کا مسیو گید لامبیر اس کو بلا کے لائے کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے میں نے بتایا کہنے کہ تم نے یہ کہاں پڑھا میں نے کہیں نہیں پڑھا وہ پوچھتا رہا کہ یہ چیز تم نے کہا میں نے کہا کہیں نہیں پڑھی ویسے ہی میرے دماغ میں آئی تو وہ بہت دن تک مجھے کوئی ایکسٹرا چیز سمجھتا رہا کہ پتہ نہیں کیا ہے حالانکہ اس طرح کی بحثیں عربی زبان کی گرامر میں شر جامع اگر جن لوگوں نے پڑھی ہو ہو درس کیا شر جامع میں عقیل میں کتابوں میں قرآد کتابوں میں بہت ہیں اس وقت اتفاق سے ذہن میں آ گیا تو میں نے کہہ دیا تو واقعی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ عربی زبان میں جو لاجک ہے وہ بالکل اصول کے مطابق ہے وہ اتنے پختہ قوائد ہیں جس کی کوئی اور قوم مثال پیش نہیں کر سکتا عمر فاروق کے بارے میں ایک بہن نے پوچھا ہے کہ فرائض میں اول کا مسئلہ ایجاد کیا وقت کا طریقہ ایجاد کیا ان کی سمجھ میں نہیں آئی وقت جو جائیداد وقت کی جاتی ہے اللہ کے نام پر کہ جائیداد کی خرید و فروخت نہ کی جا سکے اور اس کے اصل کو برقرار رکھا جائے اس کی جو پروسیڈ ہے یہ آمدنی ہے وہ غربا پر پر فقرا تقسیم کی جائے یہ وقت کا طریقہ کہلاتا ہے یہ پہلا وقت اسلام میں حضرت عمر فاروق نے قائم کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زمین ملی فتح خیبر کے بعد خیبر میں یہودیوں کی بہت بڑی اراضی تھی وہ فتح ہوا علاقہ تو حضور رسعت اسلام نے صحابہ کرام میں تقسیم کی وہ زمین اور خاص طور پہ ان مہاجر صحابہ کو ترجیح دی جو مدینہ منورہ سب چھوڑ کے آئے تھے مکے سے اور یہاں ان کا کوئی مستقل کوئی جائیداد نہیں تھی اس میں عمر فاروق کو بھی ایک باغ ملا تو عمر فاروق نے حضور سے عرض یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ مستحق صحابہ ہیں آپ ان کو دے دیجیے مجھے ضرورت نہیں حضور نہیں تمہارے حصے میں آئی ہے تم واپس کرو گے سب واپس کریں گے اور وہ لوگ بھی واپس کر دیں گے جن کو ضرورت ہے تو تم اس کو رکھو پھر عمر نے کیا یار مجھے ضرورت نہیں ہے میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے تو حضور نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو اور اس شرط پر صدقہ کرو کہ اس کا اصل برقرار رہے گا لا ہوں تقریباً الفاظ ہیں کے کہ اس کی اصل یعنی جو کارپس جسے انگریزی میں کہتے ہیں وہ موجود رہے گا نہ بیچا جائے گا نہ وراثت میں کسی کو ملے گا لیکن جو آمدنی ہے وہ فقرا کو تقسیم کی جائے گی اور پھر یہ کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ بھی کر دو کہ جب تک تمہاری اولاد زندہ ہے اس کو آمدنی اس کو بھی ملے گی ان کے بعد بقیہ لوگوں کو ملے گی تو حضور فاروق نے اس کو وقت کر دیا اور یہ پہلا وقت تھا جو اسلام کی تاریخ میں قائم ہوا بلکہ دنیا کی تاریخ میں وقت کا ادارہ مسلمانوں کی ایجاد ہے کسی اور قوم میں وقت کا تصور نہیں تھا انڈاؤمنٹ قائم کرنے کا حضرت عمر نے قائم کیا پھر اپنے خلافت کے زمانے میں انہوں نے بڑے پیمانے پر اوقات قائم کروائے یہ مراد ہے کہ انہوں نے وقت کا طریقہ ایجاد کیا اول کا مسئلہ ذرا تفصیل چاہتا ہے پیچیدہ ہے اس میں بعد میں کس درج کروں گا لمبی فرصت درکار ہے اول کا طریقہ دراصل حساب کا ایک مسئلہ ہے جب علم فرائض میں جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے ان حصوں کے مطابق جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں کچھ حصے تو وہ ہیں کہ جو اصحاب الفروز کہلاتے ہیں کچھ وہ ہیں جو الرحام کہلاتے ہیں کچھ وہ ہیں جو اسبا کہلاتے ہیں اب ان میں سے ہر ایک کا حصہ متعین ہے جس کی بہت تفصیل ہے بڑی بڑی کتابیں ہیں بعض اوقات اس طرح تقسیم کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تھوڑی حصے زیادہ ہیں تو ملتا نہیں سب کو پورا نہیں ملتا کسی کے بارے میں آدھا دو کسی کے بارے میں کہ دو تہائی دو کسی کے بارے میں کہ ایک چوتھائی دو اور کچھ کے الگ حصے ہیں کچھ کو بقیہ ملتا ہے تو بعض اوقات وہ حصے جب تقسیم کیے جائیں فیصد کے حساب سے تو جائیداد تھوڑی پڑتی ہے تو کیا کریں تو ایک شکل یہ ہے کہ اس کو کیلکولیٹ بیک کر کے پرو ریٹا کم کر دیا جائے ایک شکل یہ ہے کہ کچھ حصے اضافی اس میں لگا کر اور تقسیم کر دی جائے جو بچ جائے بعد میں واپس کر دیا جائے اس کے مختلف فارمولے ہیں اس صورت حال سے نمٹنے کے ان میں سے ایک اول بھی ہے جس پر سیدنا عمر فاروق نے عمل فرمایا لیکن فکا کے درمیان اول کے بارے میں اختلاف رہا ہے بعض لوگ اول کو لازمی اور ضروری سمجھتے ہیں بعض لوگ جائز سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک ریاضی کا چٹکلا استعمال فرمایا پتا نہیں کہ انہوں نے تو کبھی ریاضی نہیں پڑھی تھی وہ کبھی ریاضیات کے ایکسپرٹ کے طور پہ نہیں سمجھے گئے لیکن کیسے انہوں نے یہ مسئلہ حل کر لیا یہ بڑی عجیب بات ہے اور صاحب کرام کے یہاں ایسے مسئلے ملتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں کئی واقعات حضرت علی کے بارے میں کئی واقعات ہیں یعنی آپ نے اونٹ کا قصہ ان کا سنا کہ نہیں سنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لمبی بات ہو جائے گی میں واقعہ لمبا ہے حضرت علی کے پاس کوئی وراثت کا مسئلہ آیا تھا جس میں جس نے اونٹ کو چھوڑے تھے وہ تقسیم نہیں ہو پا رہے تھے صحیح طور پر اگر پورا حصہ سب کو دیں تو آخری حصہ جس کو دیتے ہیں اس کا حصہ کم ہو جاتا ہے وہ تیار نہیں تھا اور جتنے اونٹ ہیں اس سے زیادہ یہ کہاں سے لائیں تو لوگ بہت مسئلہ حل کرتے رہے پھر بلاخ حضرت علی کی حضرت میں حاضر ہوئے اور ان سے جا کے جیسی مسئلہ بیان کیا انہوں نے اپنے خادم سے کہا ذرا میرا اونٹ لے آؤ اب وہ ان کا اونٹ لے آیا انہوں نے کہا یہاں کھڑا کر دو ان کے ساتھ ان اونٹوں کے ساتھ کھڑا کر دیا تقسیم کیا آدھے اس کے ایک پاؤ کا ایک تہائی اس کا آخر میں ایک اونٹ بچ گیا کہا میرا اونٹ واپس کر دو بالکل بغیر سوچے بغیر کیلکولیٹر کے بغیر کسی چیز کے ایک شخص کہیں دو شخص سفر پر جا رہے تھے ایک شخص کے پاس پانچ روٹیاں تھیں ایک کے پاس تین روٹیاں تھیں تو وہ جب کھانا کھانے کے لیے ساتھ بیٹھے اتر کر تو ایک شخص کوئی باہر سے آ رہا تھا مسافر اس کو بھی بٹھا لیا تم بھی بیٹھ جاؤ اس کو بھی کھانا کھلایا جب اس نے کھانا کھلایا تو اس نے آٹھ اشرفیاں ان کو دے دی اور آٹھ اشرفیاں انعام کے طور پہ دے کے چلا گیا اب جس شخص کی پانچ روٹیاں تھیں اس نے کہا کہ بھائی پانچ روٹیاں میری تھیں تین تمہاری تھی تین تم لے لو اشرفیاں پانچ میں لے لیتا ہوں اس نے کہا نہیں آدھی میری آدھی تمہاری اس نے کہا بھائی دیکھو بات بالکل کلیئر ہے میری زیادہ تھی تم جب اختلاف ہو تو تلی کے پاس گئے تلی نے کہا جو یہ کہتا ہے وہ کر لو اس نے کہا نہیں آپ انصاف کے مطابق فیصلہ کریں انہوں نے کہا نہیں جو دے رہا ہے وہ لے لو کہ نہیں آپ انصاف کے مطابق فیصلہ کریں انہوں نے کہا پھر ایک اشرفی تمہیں ملے گی سات اس کو ملے گی بالکل جیسے اسپونٹینیس آف ہینڈ جی وہ کیسے آپ فرما رہے ہیں تو مانتا ہوں بالکل لیکن بتائیے تو, کیسے انہوں نے کہا کہ تم تین آدمیوں نے مل کر آٹھ روٹیاں کھائیں یہ تعین تو دشوار ہے کہ کس نے کتنا کھایا اس لیے پرزیوم کرنا پڑے گا کہ سب نے برابر کھایا جی بالکل ٹھیک برابر کھایا تو ہر روٹی کے تین حصے ہوئے ایک ایک حصہ ایک آدمی نے کھایا تو آٹھ روٹیوں کے تین حصے ہوئے تو چوبیس ٹکڑے ہوئے آٹھ حصے کھائے آٹھ تمہارے مہمان نے آٹھ تم نے کھائے تمہاری تین روٹیوں کے آٹھ ٹکڑے ہوئے سات تم نے کھا لیے اور ایک بچ گیا اس کی پانچ کے پندرہ ہوئے ساٹھ اس نے کھا لیے سات اس کے بچے اس کے سات ٹکڑے کھائے تھے تمہارا ایک کھایا تھا تمہیں ایک اشرفی ملے گی اس کو ایک ملے گی یہ عجیب و غریب واقعات صحابہ کرام کے ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا ہوگا ورنہ کوئی اور وجہ نہیں معلوم ہوتی تو اول کا مسئلہ بھی اسی طرح کا ہے قرآن مجید کو تدریجی نزول کی حکمتوں میں آپ نے ایک وجہ بیان کی تھی کہ تبدیلی زمین میں اخلاق میں ہوئی اور ایک آسمانوں میں ہوئی نہیں آسمان کی تبدیلی کی میں نے بات نہیں کہی میں کہہ رہا تھا کہ ایک عمل آسمان سے ہو رہا تھا نزول قرآن کا اور قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا تھا ایک عمل نیچے زمین پہ ہو رہا تھا تبدیلی کا اس تبدیلی کے عمل کو جو آسمان سے عمل اتر رہا تھا وہ اسے کنٹرول کر رہا تھا یہ صرف سمجھانے کا ایک اسلوب ہے تو جب تبدیلی کا عمل روئے زمین میں مکمل ہوا تو آسمان سے آنے والا عمل بھی مکمل ہو گیا دونوں ایک ساتھ مکمل ہوئے مقصد ایک ساتھ مکمل ہونے کے معاملے کو واضح کرنا تھا کہ تبدیلی کا عمل نزول قرآن کے عمل کے ساتھ ساتھ جاری رہا دیکھ کو انسائی جب یعنی the the the the the change change on the ground coincided with with completion of of revelation قرآن یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں واخر دعوانا